سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات جیسے آپ جانتے ہیں آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے بڑا حساس اور نازک ترین عنوان ہے دعا کریں اللہ تبارک تعالی محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے اس عنوان کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس وقت پورے عالم میں اور پوری دنیا میں اگر کوئی قوم مظلوم ہے اور کوئی قوم ایسی ہے جس کو ستایا جا رہا ہے اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ وہ قوم ہے یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امتوں میں بہترین امت ہے دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی یہ قوم اور یہ امت وہ امت ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلاط سلاۃ وسلام کی قومیں اگر اپنی نبی کے دعوت و تبلیغ کا انکار کریں گے اللہ تبارک تعالی اس امت کو گواہ بنائے گا ان قوموں پر اور اس امت کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بلند کیا پچھلے پیغمبروں میں اور پچھلے نبیوں میں کئی پیغمبروں نے کبھی کئی نبیوں نے اللہ تبارک تعالی سے دعا کی اے اللہ ہماری نبوت اور ہماری رسالت آپ لے لیجئے اور اس کے بدلے میں اس کے عوض میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا شمار کر دیجئے اللہ تبارک تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ سلاۃ وسلام کی دعا کو قبول کر لیا قیامت کے قریب آئیں گے لیکن بحیثیت پیغمبر نہیں بحیثیت نبی نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے وہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے اللہ کے کلام پاک قرآن شریف پر عمل کریں گے وہ اپنے اوپر نازل کردہ مذہب پر عمل نہیں کریں گے دین اسلام پر چلیں گے محدثین کرام میں شاید کوئی محدث ہوگا جس نے اس امت کے مناقب اس امت کے فضائل پر باب نہ لکھا ہو اور اس امت کو بحیثیت امت یہ تو بہت دور کی بات ہے اس امت کے افراد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پر مستقل ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں اور قیامت تک انشاءاللہ لکھی جائیں گی ایک ایک صحابی پر ایک ایک صحابیہ پر اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا ان پر اور ان کو جس نے دیکھا ان پر تحقیقیں ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھے بحالت ایمان دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہوا اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس نے ان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے حقدار وہ بھی ہو گئے اس امت کے وہ افراد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں اندھیروں میں مشقتوں میں اللہ کے گھر حاضری کے لیے چلتے ہیں ایک ایک چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اعمال پر سوام مرحمت فرمایا ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی جہاد کے سفر میں جا رہے تھے قافلے سے ہٹ کر جا رہے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ قافلے کے ساتھ نہیں ہیں آپ ہٹ کر جا رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جانور جا رہے ہیں یہ جو ٹاپو مار رہے ہیں یہ مٹی اڑ رہی ہے دھول اڑ رہی ہے کہیں میرے گندے میرے کپڑے گندے نہ ہو جائے پراگندہ نہ ہو جائے میرے جسم پر مٹی نہ لگ جائے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی قافلے کے ساتھ مل کر چل یہ جو اللہ کے راستے میں جانور نکل رہا ہے اور یہ جو ٹاپو مار رہا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم تیرے جسم کے جس حصے پر یہ غبار لگے گا اللہ تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ کو آرام کر دیں گے وہ جانور جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور اس کے پیروں تلے جو مٹی اڑ رہی ہے اللہ نے اس امت کے وہ جانور جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں ان کی دھول اور مٹی کا یہ مقام رکھا ہے اس امت کا کیا مقام ہوگا اس امت کا کیا درجہ ہوگا کوئی انسان نیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا فرشتہ صفت ہے اور اگر کوئی برائی کرتا ہے کہتے ہیں شیطان کا بچہ ہے شیطان ہے لیکن آپ حیرت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں جیسی جماعت کو ہم جیسے ناکاروں کی خدمت پر لگا دیا یہ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے نہ ووٹ لینے کے لیے نہ ووٹ دینے کے لیے نہ الیکشن سے نہ انتخاب سے اسے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے نہ پارلیمنٹ سے کچھ لینا ہے دینا ہے نہ کارپوریشن سے نہ بی ڈی اے سے نہ مرکز سے سینٹرل سے اللہ کے دین کی نسبت سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ہم پر پر پھیلائے ہوئے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے اس درود پاک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہ امت کا مقام ہے یہ امت کا درجہ ہے مردوں کے درجے عورتوں کے درجے زندوں کے درجے مردوں کے درجے کسی کا ایک بچہ مر گیا تین بچے مر گئے آقا نے فرمایا یہ شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر لے جائیں گے جنت میں صحابہ کرام بڑے ہوشیار تھے انہوں نے پوچھا اگر کسی کے دو بچے فرمایا کہ دو بھی جنت میں لے جائیں گے کہاں کسی کا ایک بچہ فرمایا کہ ایک بچہ بھی جنت میں لے جائے گا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے حاصل کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرمائے نیک تو نابود فرمائے آپ کے آنچل پر انگلیاں اٹھانے والوں کو اللہ تبار برباد کرے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کسی کے تین نہ کسی کے دو نہ کسی کا ایک اگر کسی عورت کا حمل ساقت ہو جاتا ہے تین مہینے میں بچہ گر جاتا ہے چھ مہینے میں گر جاتا ہے ولادت سے پہلے بچہ مر کر پیدا ہوتا ہے آقا نے فرمایا وہ حمل بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا اس امت کے زندے کا بھی مقام ہے اس امت کے مردے کا بھی مقام ہے اس امت کے جوانوں کا بھی مقام ہے اس امت کے بوڑھوں کا بھی مقام ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کے بال داڑھی کے سر کے سفید ہو جاتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس سے حساب و کتاب لینے کے لیے نوجوان حدیث میں آتا ہے سات قسم کے نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایک وہ نوجوان جو جس کی نوجوانی اللہ کے راستے میں کٹ رہی ہو بچوں کا مقام عورت جھاڑو دیتی ہے ایک ایک تنکے پر صدقے کا ثواب بچہ جنتی ہے ایک ایک آہ پر اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ماں بنتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے ڈال دیتے ہیں بیوی بنتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ مرد کے ایمان کے تکمیل کا ذریعہ بنا دیتے ہیں بہن بنتی ہے بھائی کے آبرو کے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے بیٹی بنتی ہے باپ کو جنت میں جانے کا وسیلہ بنتی ہے اس امت کے غلام اس امت کے مالدار اس امت کے امیر اس امت کے غریب کس کا مقام نہیں کس کا درجہ نہیں اس کے لیے مستقل عنوان چاہیے لیکن جب ہمارے علماء اس امت کے مقام کو بیان کرتے ہیں کلام پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کن تم خیر امت ان اخریت ناس تک جتنی قومیں آئی اور قیامت تک جتنی نسل انسانی آئے گی ان تمام میں سب سے بہترین قوم جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی امت ہے آپ کی قوم ہے بزرگوں نے کئی واقعات بیان کیے کسی اللہ والے کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں ایک دعا پڑی جاتی ہے اللہ حینا و میتینا یعنی مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ آج یہ مر کر تیرے حوالے ہو چکا ہے یہ امانت مولا تیرے سپرد ہو چکی ہے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا کرم کا معاملہ کرنا محتا محتاج دعائیں مغفرت ہوتا ہے نماز جنازہ کے اندر دعا کی جاتی ہے لیکن کئی روایتیں ہیں کہ ہزاروں آدمیوں نے کسی اللہ والی کی نماز جنازہ پڑھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ولی کے نماز جنازہ کے صدقے میں پڑھنے والوں کی مقبرت کا فیصلہ فرما دیا پڑھنے والوں کا بھی مقام اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کا یہ مقام جنت البقی اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا اللہ تبارک تعالیٰ مینا مزدلفہ عرفہ کسی قوم کو متبرک بنا کر نہیں دیا صفا پہلے بھی تھا مروا پہلے بھی تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم کو متبرک بنا کر نہیں دیا اس امت کا مقام اللہ نے کتنا اونچا کیا یہ صرف کتابوں میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے اگر کوئی آدمی کتابوں کے اندر اس امت کا مقام دیکھ کر اس امت کا درجہ دیکھ کر اگر دنیا کے نقشے میں اس امت کو تلاش کرنا چاہے اور اس قوم کو تلاش کرنا چاہے اس کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی عمریں گھٹ جائیں گی نسل انسانی ختم ہو جائے گی امام بخاری نے اس امت کا جو مقام بتایا آج وہ نظر نہیں آئے گا امام مسلم نے امام ترمزی نے ہمارے اولیاء نے ہمارے بزرگان دین نے اس امت کا جو نقشہ کھینچا وہ حدیث کی کتابوں میں مل سکتا ہے آج اس دنیا میں اس دھرتی میں اس امت کا مقام یہ ہے ان کے نوجوانوں کو کاٹا جا رہا ہو ان کے نوجوانوں کو پیٹا جا رہا ہو ان کے نوجوانوں کو جیل کی صوبتوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہو قید و بند زندگی کے حوالے کر دیا گیا ہو ان کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہو ان کی عورتوں کے آنچل کو تار تار کیا جا رہا ہو ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہو ان کے مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہا جا رہا ہو مسلمان کہنا عیب کہلانے کے مترادف کہا جا رہا ہو جہاد ایک گالی اور ایک جو ہے برا لقب دیا گیا ہو آج اس دھرتی پر اس امت کا یہ مقام کیا آج نہیں دیکھ رہے ہیں کوسوا کے اندر جا کر دیکھیں فلسطین کے اندر جا کر دیکھیں لبنان کے اندر جا کر دیکھیں ملیشیا کے اندر جا کر دیکھیں انڈونیشیا کے اندر جا کر دیکھیں کشمیر کے اندر جا کر دیکھیں اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر گجرات کے اندر پھر گجرات کے حادثے کے بعد ان کمیلوں نے ان نالاخے نے پورے ہندوستان کو گجرات بنانے کی جو قسمیں کھا رکھی ہیں اور جو وعدے کر رکھے ہیں کیا ان کو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ اس امت کا وہ مقام ہے یہ اس یہ امت وہ ہے جس کو خیر امت کہا گیا کیا یہ امت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان لنن سرو رسولنا کہ ہم رسول اور ان کے ساتھیوں کی مدد کریں گے کیا آج اس امت کی حالت خود دیکھ کر کلام پاک کی آیت پر یقین آتا ہے کہ نصر من اللہ وفت ان قریب اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی آنے والی ہے کیا اس امت کی حالت کو دیکھ کر ان کے ماؤں اور بہنوں کی آبرو کو لٹتا ہوا دیکھ کر اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر اسی دنیا کی دھرتی پر حالات آئے اسلام پر آئے مسلمانوں پر آئے قوموں پر آئے ملتوں پر آئے عراق کے اندر آئے بغداد کے اندر آئے مکے کے اندر آئے مدینے کے اندر آئے تاتاریوں نے اس امت کی عید سے عید بجائی اور وہ لوگ مسلمانوں کے سروں کو قلم کر کر مینارے بنایا کرتے تھے لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج قسمت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت اور جو نازک حالت ہے اب تک ایسی حالت نہیں آئی مکے کی سرزمین کے اندر طائف کے اندر پیٹا گیا شیر بھی طالب کے اندر بند کیا گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا گیا آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر مالا بنا کر گلے کے اندر ڈالا گیا بدر کا کا آیا کوہد کا کا آیا ہنین کا کا آیا ہجرت کا واقعہ آیا ان کی اوجڑی آخا کے موڈے پر ڈالی گئی آپ کے راستے کے اندر کاٹے ڈالے گئے اوجڑی کو ڈالا گیا گندگی کو ڈالا گیا لیکن حضرات یاد رکھیے کہ اب تک جو حالات آئے مسلمانوں پر وہ جسمانی تکلیف تھی مسلمانوں کے جسموں سے کھیلا جا رہا تھا ان کے بدنوں سے کھیلا جا رہا تھا ان کے مکانوں سے کھیلا جا رہا تھا ان کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی تھیں آج جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے تشخص پر مسلمانوں کے آئیڈینٹیفی پر مسلمانوں کی ذات پر مسلمانوں کے مذہب پر قرآن پر حدیث پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کے کیریکٹر پر تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا دجلہ کو خون سے سے رنگ دیا اور انہوں نے لائبریریوں کو آگ لگا دیا اللہ کے قرآن کو آگ لگا دیا لیکن مسلمان عورت کی آبرو کو نہیں لوٹا انہوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا انہوں نے اسلام کو گالی نہیں دی انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کارٹون نہیں بنایا آج کے حملوں میں اور پہلے حملوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ ملکوں پر ہوتے تھے وہ بدنوں پر ہوتے تھے وہ جسموں پر ہوتے تھے آج کے حملے آج کے دشمن جو حملے کر رہے ہیں وہ جو ہے روح پر کر رہے ہیں وہ اسلام پر کر رہے ہیں وہ مدارس پر کر رہے ہیں وہ مساجد پر کر رہے ہیں وہ داڑیوں پر کر رہے ہیں وہ اماموں پر کر رہے ہیں وہ نقاب پر کر رہے ہیں وہ برقعے پر کر رہے ہیں وہ قرآن کی آئے پر کر رہے ہیں وہ حدیث کے پاروں پر کر رہے ہیں یہ فرق ہے اس لیے آج یہ امت بڑی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے بڑے امتحان کے دور سے گزر رہی ہے بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے آج کا مسلمان چیخ پڑ رہا ہے پوچھ رہا ہے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی وہ مدد جو مکے میں آئی تھی وہ مدد جو مدینے میں آئی تھی وہ مدد جو بدر میں آئی تھی وہ مدد جو عہد کے اندر آئی تھی وہ مدد جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد العریس میں سجدریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو لا تو اللہ میرے ماننے والوں کو میں نے بدر کے حوالے کر دیا میں نے جنگ کے اندر سون دیا اے اللہ اگر آج یہ امت تباہ ہو جائے گی یہ نیست و نابود ہو جائے گی قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں آئے گا ایسی موقع پر اللہ کی مددیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا آج مسلمان چیخ رہا ہے مکے میں مدینے میں کشمیر میں بوسینیا میں انڈونیشیا میں فلسطین میں گجرات میں ہندوستان کے چپے چپے میں آپ جمہوریت پر ایمان نہ لائیں آپ نام نہاد سیکولرزم پر ایمان نہ لائیں جس کا ایمان ہو جمہوریت پر وہ جمہوری قبرستان میں دفن ہو جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو جس کا ایمان ہو سیکولرزم پر سیکولر امام کو بلا کر اپنی نماز جنازہ پڑھا لے ہمارا ایمان نہ جمہوریت پر ہے ہمارا ایمان نہ سیکولرزم پر ہے آج حالات بالکل مخالف ہیں اسی ہندوستان کی دھرتی میں ہمارا کیا مقام ہے ہمارا کیا درجہ ہے ابھی سینکڑوں سال پہلے یا دس بیس سال پہلے نہیں ہفتوں پہلے کا واقعہ اتر پردیش کے ایک علاقے میں ایک مسلمان لڑکا ایک برہمن لڑکی کو لے کر بھاگ گیا دنیا کے اندر ہوتا ہے کال سینٹر کا جال امریکہ کے کتوں نے دنیا کے چپے چپے میں اسی لیے پھیلایا کہ کتے زنا کم کریں بدماشی کم کریں عیاشی کم کریں بے کا کام کم کرے اور یہ کال سینٹروں کے ذریعے سے زنا عام ہو بے شرمی عام ہو حیا کا جنازہ نکل جائے شرم کا جنازہ نکل جائے عورتوں کے سر سے دوپٹہ نکل جائے عورت ایک زندہ چلتی پھرتی ایک لاش ایک کتیا ایک رنڈی کا روپ دھار لے اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا کال سینٹروں کا جال بچانے کے اندر یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ بنگلور میں ہو رہا ہے یہ کرناٹک میں ہو رہا ہے یہ ہر دنیا کے ملک ملک میں حصے میں ہو رہا ہے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں فلم والے فلم یہی بناتے ہیں کہ کوئی اور مذہب کا لڑکا کوئی اور مذہب کی لڑکی دونوں کا پریم چلتا ہے دونوں کے عشق کی داستان چلتی ہے دونوں گھرانوں میں جنگ ہوتی ہے آخر دیکھ پریم کی ہوتی ہے آخر جیت محبت کی ہوتی ہے یہی فلموں میں دکھایا جاتا ہے پاکستان کی لڑکی ہے ہندوستان کا لڑکا ہے دونوں میں عشق و معشقہ دونوں میں بوسا باسی دونوں میں زنا اور دونوں میں بدکاری چمتا چمٹی اور دونوں قبیلوں میں دونوں ملکوں میں لڑائی آخر کار پریم کی جیت آخر کار محبت کی جیت اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت الگ مذہب ہے دنیا کے مذہب سے دنیا کے علاقوں سے دنیا کے ممالک سے بالا تر ہو کر محبت کا قانون الگ ہے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے یہی در سکھایا جاتا ہے یہ دنیا میں کوئی الگ کہانی نہیں تھی ایک مسلمان لڑکا ایک برہمن لڑکی کو لے کر بھاگ گیا تو اس علاقے کے لوگ نے غالباً اس گاؤں کا نام بلیا ہے وہاں آ کر انہوں نے تقاضا کیا کہ تم لڑکے کو پیش کرو لڑکے کے ماں باپ نے قسمیں کھائی اللہ کا قرآن سر پر رکھا اللہ کی قسم کھائی ہمیں لڑکے کا پتہ نہیں ایک دن دو دن تین دن مہلت دی گئی مہلت کے ختم ہونے کے بعد اس دھرتی نے وہ کام دیکھا آسمان نے وہ کام دیکھا اللہ کی قسم ہٹلر کو لوگ بلا دیں گے آج نریندر مودی کے کارنامے آج بابری مسجد کی شہادت کے کارنامے آج بامبئی بلاس کے مظلومین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ کارنامے ہٹلر کے کارنامے ظالم خونخوار کے کارنامے نمرود کے کارنامے شداد کے کارنامے ہارمان کے کارنامے قوم سبوت اور قوم آج اور قوم نو کے کارنامے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج کے ظالم قوموں کے سامنے بش کے سامنے بلیر کے سامنے اسلام اور مسلمان دشمن قوتوں کے سامنے وہ کارنامے ہلکے ہیں وہ کارنامے معمولی ہیں اس جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر اس قوم کے لوگ جو لڑکی کی ذات اور برادری کے تھے وہ کارنامہ انجام دیا وہ سلوک کیا زمین شرمسار ہو گئی آسمان شرمسار ہو گیا فرشتوں نے شاید اپنے آنکھوں کو نیچا کر لیا سرے راہ ان عورتوں کو ذات برہنا کیا گیا وہ عورتیں جن کے سر سے کبھی یہاں چل نہیں نکلا کرتا تھا وہ عورتیں جن کی پرچائی کو غیر محرم نہیں دیکھا کرتا تھا ذات برہنا کیا گیا گلیوں کے اندر دوڑایا گیا درختوں کو باندھ کر ایک ایک ہماری ماں کے ساتھ ایک ایک بہن کے ساتھ سترہ سترہ درندوں نے ان کے آبرو کو لوٹا ماؤں کی دادیوں کی نانیوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی اللہ کی قسم یہ واقعہ اس دھرتی کے اندر بلیا جو اتر پردیش کا ایک گاؤں ہے وہاں پیش آیا نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا اور قتل عام کر کھیتوں میں دفن کیا گیا بوڑھوں کو درختوں سے باندھ کر مارا گیا اور پیٹا گیا آج کی میڈیا نے اس خبر کو نہیں دیا آج کے خبر نے اس کی تلا نہیں دی اللہ کی قسم آج کے لوگ خطیب کے خطبوں پر اعتبار کم کرتے ہیں ملا کی تقریر پر اعتبار کم کرتے ہیں حرام کا کھاتے ہیں حرام کا پیتے ہیں حرام کے بچے پیدا کرتے ہیں داڑھی مڈا کر بش کا چہرہ بناتے ہیں ٹونی بلیر کا چہرہ بناتے ہیں اڈوانی اور ٹھاکرے کا چہرہ بناتے ہیں اس لیے آج ان کا اعتبار علماء پر نہیں ہے اکابرین پر نہیں ہے اولیاء پر نہیں ہے اپنے جیسے حرام زادوں پر میڈیا نبت پر نو فیصد اس کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں میڈیا سراسر جھوٹ کا پلندہ کس اور اس طرح کا پلندہ ہوتا ہے جب کوئی خبر مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے وہ میڈیا اچھالتا ہے فلا آدمی سسرا اپنے بہو کی آبرو کو لوٹ لیا اب چرچے گلیوں میں کوچوں میں حجام کی دکان میں چائے کی ہوٹل میں ملا کی تقریر میں میلاد کے جلسے میں کہ خسر نے بہو کی آبرو کو لوٹ لیا اور وہ بہو اپنے بیٹے پر حیران ہو گئی غلطی کسی اور نے کی میڈیا نے اچھالا میڈیا نے اچھالا اب یہ جائے گی کون اس کو کو فنا دے گا کون اس کو روپیہ دے گا کون اس کو نان و نفقہ دے گا اسلام ایسا مذہب ہے ان کے علماء یہ کہتے ہیں کو دکھایا جائے گا فتوے کو دکھایا جائے گا ندوے کو دکھایا جائے گا لیکن ان مسلمانوں اور عورتوں کی ماں اور بہنوں کی آبرو لٹی کیا آپ نے زی نیوز کے اندر دیکھا کیا آپ نے اسٹار نیوز کے اندر دیکھا کیا آپ نے بی بی سی کے اندر دیکھا نہیں ان کو کوئی ہمدردی نہیں یہی اگر کوئی مسلمان کسی اور علاقے کے اندر ہاتھ اٹھا دیتا کوئی بم بلاسٹ کر دیتا کوئی پٹاخہ پھوڑ دیتا کوئی حادثہ کر دیتا تو اس کو سر پر میڈیا اٹھا لیتی مسلمان دہشت گرد ہے مسلمان خون آلود کرنے والا فساد کرنے والا آبرو لوٹنے والا عزتیں لوٹنے والا یہ خبروں کو عام کر دیا جائے گا ابھی سہارنپور کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں اس ملک کا مسئلہ کیا فاروق اعظم کی جانشینی کا حق ادا کر رہا ہے کیا اس مسلمان اس ملک کا مسلمان کی امبا عیشہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نما کی خلافت کا وقت ادا کر رہی ہے اللہ کی قسم ان کی صداقت ان کی عدالت ان کی شجاعت ان کی بہادری ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اس کی پرچاری بھی اس امت کے فرق پر نہ پڑی ہے نہ عورت پر پڑی ہے ابھی بلیا گاؤں کا حادثہ آپ نے سنا سہارنپور آپ علماء بیٹھے ہیں پوچھئے یہ علماء کا گڑھ ہے یہاں حفاظ ملتے ہیں یہاں حفاظ جنم لیتے ہیں یہاں محدثین بنتے ہیں یہاں ایشیا کا تیسرا بڑا مدرسہ مظاہر العلوم ہے یہاں پر کئی چھوٹے موٹے ہزاروں ادارے ہیں پٹاخے جو جلائے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر پٹاخے جلائے گئے لیکن ان پٹاخوں میں جو اوراق نکلے جو پیپر نکلے حیرت کریں گے اللہ کا وہ قرآن جس کو اللہ نے کہا لا الا المتحرون کہ کمینوں بے وضو نہیں چھو سکتے حالت جلابت میں چھونا تو بہت دور کی بات اللہ کے کلام میں پاک کے اور راہ کو پٹاخوں کے پیپر بنا کر بارود گسڑ کر ان پٹاخوں کو پھوڑا گیا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائے کہ جس قرآن کو تم اللہ کا قرآن کہتے ہو جس قرآن کو آسمان سے نازل کردہ کتاب کہتے ہو آج اس کتاب کا مقام یہ ہے کہ بارودوں کے اندر اس کو ہم اڑا رہے ہیں اور یہ پھٹ کر نالیوں کے اندر جا رہا ہے یہ پھٹ کر گلی کوچوں کے اندر پھیل رہا ہے اور گڑھا جا رہا ہے کتا جا رہا ہے سور پیشاب کر رہا ہے اور پاخانہ کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے عزت والا معاملہ جمہوریت والا معاملہ سیکولرزم والا معاملہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابری نے اس ہندوستان کو جو آزاد کیا کیا کلام پاک کے اور کو پٹاخہ بنا کر مذاق بنانے کے لیے اس ہندوستان کو جو آزاد کیا بلیا کی ہماری مئو ہماری بہنوں ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کو کتے گلی کے ساتھ ساتھ ایک کتیا کے پیچھے نہیں جاتے ایک کتا ایک کتی کے پیچھے جاتا ہے ایک سور اپنے فیمل اور اپنے مادہ سورنی کے پیچھے جاتا ہے دوسرا سور شرما جاتا ہے سوروں سے برا کام کتوں سے برا کام بندروں سے برا کام ہماری ماؤں کے ساتھ کیا گیا ہماری بہنوں کے ساتھ کیا گیا نہ یہ خبریں میڈیا کے اندر آئی نہ انہیں کوئی آتنکواد کہا نہ کوئی انہیں دہشت گرد کہا اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ چھٹا کیا یہ مذاق کیا نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئی نہ کسی کارخانے کا پتا لگایا گیا نہ کرنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا آتنکواد کہا گیا نہ ان کے مندروں کو کھنگالا گیا نہ ان کے پنڈتوں کی جامع تلاشی لی گئی بلکہ الٹا جو ہے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کرتے یہاں وہاں رکھ دیتے ہو یہاں وہاں بکیر دیتے ہو اس کو اٹھا کر غیر لوگ جو ہے پٹاخے بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ الزام الٹا مسلمانوں پر آ آیا اور حیدرآباد کی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا مسلمان یہ قصوروار ٹہرا پربنی کی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا قصوروار مسلمان ٹہرا لوکل ٹرینوں کے اندر دھماکہ ہوا قصوروار مسلمان ٹہرا ابھی حال میں میسور کے اندر جو ہے ایک بزرگ کی مزار کی توہین کی گئی وہاں اللہ کے قرآن کی توہین کی گئی اس ملک کے اندر جس کے لیے ہمارے کابین نے قربانی دی جس کے لیے ہمارے اکابرین درختوں پر سولی پر لٹک گئے ہمارے اکابرین ہمارے بڑے خنزیروں کے چمڑوں کے اندر ڈال کر ان کو زندہ جلا دیا گیا ان کو کالا پانی بھیجا گیا اسی منظر کو دیکھنے کے لیے اسی حالت کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے اللہ کی قسم ایک کتا اس دھرتی پر جنم لینے والا امن کا پیغام لے کر آتا ہے امن کا پیغام لے کر چلا جاتا ہے سور اپنے سولہ بچوں کو پیدا کرتا ہے امن کا پیغام لے کر بچے آتے ہیں امن کا پیغام لے کر چلے جاتے ہیں ایک مسلمان ہمارا قصور یہ ہم نے اسلام کو سینے سے لگایا ہمارا قصور یہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا ہمارا قصور یہ کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کے غلام ہیں ہمارا قصور یہ ہم سجدے کیوں کرتے ہیں اللہ کے جو ہے دربار میں ہم مسجدیں کیوں بناتے ہیں ہم جو ہے مدارس کیوں مناتے ہیں ہم کعبہ کیوں جاتے ہیں ہم کاشی کیوں نہیں جاتے ہم متھرا کیوں نہیں جاتے ہم زمزم کیوں پیتے ہیں ہم جو ہے ان کے پوتر جل کو ہم جو ہے مقدس کیوں نہیں مانتے ہم گنگا کو مقدس کیوں نہیں مانتے یہ بھی کوئی قصور ہوا یہ ملک جب بنا یہاں کا آئین جب بنا یہاں کا دستور جب بنا یہاں کا قانون جب بنا یہاں کا لا جب بنا کیا اس ہندوستان کے لا میں مذہبی آزادی نہیں دی گئی کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے اندر آزاد ہے اپنے قانون کے اندر آزاد ہے اپنے پرسن اللہ کے اندر آزاد ہے یہ آزادی ہندوستان کے پچاس سال گزرنے کے باوجود قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے عورتوں کی عزت اور آبرو کو کیوں لوٹا جا رہا ہے مدارس پر انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں داڑھی والوں کو بری نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے اذانوں پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے ایسے تو نیشنل ہائی وے اور اسٹیٹ ہائی وے پر سینکڑوں مندر آتے ہیں سینکڑوں مابت خانے آتے ہیں لیکن کسی درگاہی کو کیوں گرایا جاتا ہے کسی مسجدی کو کیوں منہدیم کیا جاتا ہے یہ کیا حالت ہے امت کی یہ کیا حالت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا یہ اسی امت کی حالت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسا نے کہا تھا اے اللہ میرے شان کلیمی کو لے لے میری توریت کو لے لے اور میرے اوپر جو نازل کی گئی صحیفے ان کو لے لے میری نبوت اور رسالت کے تاج کو لے لے مجھے آقا کے غلاموں میں پیدا کر دے مجھے آقا کی امت میں پیدا کر دے حضرت موسا آج اس امت کی حالت کو دیکھ دے ان عورتوں کی حالت کو دیکھ دے میرے بھائی زبان شرم آتی ہے آج لوگ عراق کی ابو غریب جیل کا نام لیتے ہیں گوانتا بے کی جو امریکہ کی خطرناک ترین دنیا کی خطرناک ترین جیل جس کے اندر مجاہدین یا ان کی زبان میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے دنیا کی خطرناک ترین جیل سمجھی جاتی ہے میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں گوانتا بے کی جیل ہو یا عراق کی ابو غریب جیل ہو مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے وہ تمام دنیا کی جیلیں برابر ہیں کیا مہاراشٹرا کی جیلوں کے اندر بمبئی کے بمبلاس مظلومین کو گرا گرفتار کر کر بوڑھے لوگوں کو کہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ماں کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے کیا شوہروں کو نہیں کیا باپوں کو نہیں کہا گیا کہ اپنی بیٹی کے پائجامے کو کھولے ویسے ایسی روحانی اذیتیں دی جاتی ہیں ایسی ایسی روحانی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ آدمی سو مرتبہ مرنا سو مرتبہ جامع شہادت نوش کرنا گوارا کر لیتا ہے لیکن ایسی چیزیں کرنا گوارا نہیں کرتا باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کرے بھائیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بہنوں کے ساتھ زنا کرے اور جو ہے بیٹوں کو مجبور کیا جاتا ہے اپنی ماں کی آبرو کے ساتھ کھیلے اتنا برا وقت نہ زمین نے دیکھا ہوگا میں نے کہا کہ تاتاری یقیناً جسموں کو سر قلم کیا کرتے تھے بدلوں کو ختم کیا کرتے تھے تاتاری قوم تجھے لاکھ سلام کہ تو ہمارے جسموں سے کھیلا کرتی تھی ہٹلر تجھے لاکھ سلام کہ تو انسانوں کے جسموں کا کھلواڑا کرتا تھا لیکن کسی باپ کو بیٹی کی آبرو لوٹنے تو نہیں کہا کرتا تھا کسی بھائی کو بہن کے آبرو لوٹنے کے لیے نہیں کہا کرتا تھا کسی بیٹے کو کسی ماں کی شرم گاہ چھونے کے لیے تو نہیں کہا کرتا تھا آج یہ امت بڑی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے بڑے آزمائش اور بڑے امتحان کے مرحلے سے گزر رہی ہے میرے بھائی آج پورے دنیا کے اندر پوری جو ہے عالم کے اندر پوری سرزمین کے اندر جہاں اسلام کے نام لیوا ہیں بدنام کرنے کا موقع آتا ہے بدنامی میں کوئی کثر باقی نہیں رکھتے حنیف گرفتار ہوا سبیل گرفتار ہوا تو پوری میڈیا نے کرناٹک کے وزیر داخلہ نے بغیر سوچے سمجھے اس نے بیان دے دیا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے دہشت گرد ہیں یہ آتک ماد ہیں لیکن جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی جب یہ ثابت ہو گیا کہ دہشت گردی سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں آتنوادی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ان کی ہارڈ ڈسک کو کھنگالا گیا ان کے کمپیوٹر کو کھنگالا گیا ان کے گھر کو کھنگالا گیا اور تحقیق کے نام پر گھر کی عورتوں کی آبرو کو یہ گلی پر لا کر رکھ دیا گھر کی بیوی کو بے پردہ کر کر ادے ٹی وی کے سامنے رکھ دیا بیوی سی کے سامنے رکھ دیا یہ وہ عورت جب آقا کے زمانے میں میدان جنگ کے اندر آئی تھی تو جب آئی تھی تو اسے کہا گیا کہ تیرا اللہ کے راستے میں کام آیا مجھے خبر دو میرے آقا کی میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہیں میرے سر کے تاج ہیں میرے آنکھوں کے نور ہیں میرے دل کا سرور ہیں میرے دل کی دھڑکن میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے آپ ہیں تو سب کچھ ہے تو تب آپ کو اطلاع دی گئی آقا حیات ہے آقا زندہ ہیں تو تب سارے غم کافر ہو گئے اس وقت وہ خاتون ہستی مسکراتی اللہ کی تعریف کرتی ہوئی جانے لگی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اطلاع دی گئی تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا عورت ہے یا سینے کے اندر چٹان رکھی ہوئی ہے یا لوہے کا پہاڑ رکھی ہوئی ہے کہ چہرے پر پردہ بھی ہے اور جسم جھپا ہوا بھی ہے عورت نے کہا کہ میرا مرد تو گیا تھا میرا شوہر تو گیا تھا میرا بیٹا گیا تھا میرا بھائی گیا تھا میرے خاندان والے گئے تھے اللہ کی قسم میری آبرو تو نہیں نہیں تھی میری حیا تو نہیں گئی تھی یہ سب چلے جائیں اللہ میری حیا کو زندہ رکھے اللہ میری آبرو کو زندہ رکھے تو ایسے سو شوہر ایسے سو باپ ایسی ہزار اولاد اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار لیکن اس میڈیا والے نے اس ڈاکٹر کی بیوی کو عام ننگا کر دیا نہ چہرے پر نقاب ہے نہ سر پر پلو ہے زلیل کرنا مقصد تھا اور بے عزت کرنا مقصد تھا وہ بھی شہرت کی بیچاری دیوانی وہ آ گئی پردے کے اندر اسی دن مائمن خاندان کو ٹاڈا عدالت نے عجیب قانون ہے قانون مر گیا عدالت باقی ہے ٹاڈا مر گیا جنازہ نکل گیا سزائیں اس کی باقی ہیں ایک ایک ہمارے ماؤں اور بہنوں اور وہ مظلومین جو بابری مسجد کی شہادت کے نتیجے میں وہاں پر بابئی کے اندر فساد بھڑک گیا تھا وہاں کی گٹر وہاں کی نالیاں بوسینیا کی یاد کو تازہ کر رہی تھی وہاں کی سڑکیں گوسوا کی یاد کو تازہ کر رہی تھی اور وہاں کی آبادی انڈونیشیا اور ملیشیا اور فلسطین کی یاد کو تازہ دلا رہی دلا رہی تھی ان لوگوں نے انتخاب کی آگ میں جھلس کر بدلے کی آگ میں جھلس کر ہم کہتے ہیں یا شریعت جو بھی کہتی ہو کہ وہ ناجائز تھا لا کے حساب سے غلط تھا قانون کے حساب سے غلط تھا لیکن ایک فطرت ہے اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک دستور ہے اس قانون کو حکومت کا قانون دبا نہیں سکتا اللہ کی فطرت کو حکومت کا لا بدل نہیں سکتا کلام پاک کے بائیسویں پارے میں اللہ نے فرمایا سنت اللہ قد قلت من قبل تجد علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کے قانون کو دنیا کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا اللہ کی فطرت کو دنیا کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا اللہ نے کہا کہ ناریل کے درخت میں ناریل آئے گا دنیا کے قانون والو آم نکال کر بتاؤ اللہ نے کہا کہ عورت بچہ پیدا کرے گی جو روکا غلام کبھی بچہ پیدا کر کے بتا اللہ نے کہا کہ دودھ عورت پلائے گی جو روکے غلام تو دودھ پی کر بتا تو بلا کر بتا بچے کو اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے دستور کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کا قانون اللہ کا دستور آپ بامبئی کے بم بلاسٹ واقعے کو دیکھنے سے پہلے جانوروں کے اندر دیکھو کہ بلی اگر کتنی کمزور کیوں نہ ہو اگر کتا حملہ کرتا ہے اور بلی جب سمجھنے لگتی ہے کہ سامنے والا کتا آتنک وادیت کو پھیلا رہا ہے سامنے والا کتا دہشت گرد ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی قوت کے بل بوتے پر میری جان پر حملہ کر رہا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ادا یہ انسان ہو تال انسان ہو کسن مغلوبی یسیل ولق آپ نے مثال دی کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے ٹھاکرے کی طرح زبان لمبی ہو جاتی ہے اڈوالی کی طرح زبان لمبی ہو جاتی ہے اما بھارتی کی طرح زبان لمبی ہو جاتی ہے اور مثال دی کسنویر مغلوبی یسیر سیر کہ جیسے ایک بلی جو ہاری ہوئی رہتی ہے وہ جانتی ہے کہ سامنے والا آتکواد سامنے والا دہشت گرد میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن مجبور ہو کر وہ کتے پر حملہ کر دیتی ہے چونٹیوں کی قطار جا رہی ہو دو چونٹیوں کو اس قطار سے نکالو ساری چونٹیاں مل کر حملہ کرنے لگتی ہیں یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا دستور ہے شہد کے چھتے پر مکھیاں بن بنا رہی ہوں دو مکھیوں کو نکالو سارے مکھیاں آپ کے دشمن بن جائیں گے آپ پر حملہ کرنے دوڑیں گے یہ خدا کا قانون ہے وہ جانتے ہیں انسان ایٹم بم بناتا ہے وہ جانتے ہیں انسان کے پاس زہر قاتل ہے وہ جانتے ہیں انسان کے پاس زمین و آسمان کا نظام اس کے تابع ہے لیکن جب وہ مغلوب ہو جاتے ہیں جب وہ شکست کردہ ہو جاتے ہیں سامنے کے آتنک کو برداشت نہیں کر سکتے تشدد کو برداشت نہیں کر سکتے دہشت کو برداشت نہیں کر سکتے دنیا کے جنگل کے جانوروں میں اللہ کا یہی قانون ہے سمندر کی مچھلیوں میں اللہ کا یہی قانون ہے فضا کے پرندوں میں اللہ کا یہی دستور ہے اللہ کا یہی قانون ہے اور اللہ کا یہی قانون انسانوں کے اندر بھی ہے انسانوں میں ملکوں میں تنظیموں میں انفرادی طور پر دو دوست رہتے ہیں ایک طاقتور ایک کمزور کمزور برداشت کرتا ہے برداشت کرتا ہے برداشت کرتا ہے قوت برداشت جواب دے دیتی ہے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سامنے والے کے آتنک کو ختم کرنے کے لیے سامنے والے کو تشدد کو ختم کرنے کے لیے وہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے وہ پرنسپال کو شکایت کر دیتا ہے وہ تھانے میں شکایت کر دیتا ہے وہ کوئی جوابی اور انتخابی کاروائی کرنے لگتا ہے ایک تنظیم کمزور ہو اور دوسری تنظیم طاقتور ہو کمزور تنظیم صبر کرتے کرتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے طاقتور تنظیم پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور پھر چاہے ہارے چاہے جیتے انجام کی پرواہ کیے بغیر انتخاب کی آگ میں جھلس جاتی ہے ایک ملک کمزور ہے اور ایک ملک طاقتور ہے تو کمزور ملک ظلم کو برداشت کرتا ہے اور برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے سور کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کمزور ملک طاقتور ملک کے تشدد پر آتنکوادیت پر اور اس کی دہشت گردی پر وہ حملہ کر بیٹھتا ہے میرے بھائی دنیا کے اندر جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کے اندر امن تھا پوری دنیا کے اندر سکون تھا پوری دنیا کے اندر چین تھا جرمنی نے جب ہالینڈ پر اور جو ہے فرانس پر ہنگری پر اس نے حملہ کیا جرمنی کی طاقت کے سامنے فرانس ہنگری اور ہالینڈ ایک چھوٹے ملک تھے کمزور ملک تھے اور جرمنی ایک طاقتور ملک تھا لیکن جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ان کی طاقت جواب دے چکی تو اب یہ گوریلا جنگ لڑنے لگے یہ جو ہے خفیہ حملہ کرنے لگے اور یہ راتوں رات جو ہے حملہ کرنے لگے اور اس کی دہشت پر اور اس کی جو ہے آتنکوادیت پر یہ جوابی کاروائی انہوں نے شروع کر دی تو اس وقت دنیا نے جرمن کو دہشت گرد نہیں کہا بلکہ کہا کہ ہالینڈ دہشت گرد ہے اور کہا فرانس دہشت گرد ہے کہا ہنگری دہشت گرد ہے یہ دنیا کا دست دستور ہے کہ جو پہلا کہتا ہے دہشت گردی میں جو پہل کرتا ہے آتنکواتیت کے اندر جو پہل کرتا ہے تشدد کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ امن والا ملک ہے ہندوستان کے اندر برطانیہ نے حکومت کو قائم کیا تو ہندوستان کے لوگوں نے اور ہندوستان کے باشندوں نے جتنا ہو سکتا ہے صبر کیا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پر امن احتجاج کیا پر امن احتجاج سے کام نہیں چلا تو کیا ہندوستان کے اندر برطانیہ کے خلاف گوریلا جنگ نہیں لڑی گئی کیا برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں لڑی گئی کیا اٹھارہ سو ستاون اور اس سے پہلے جنگ نہیں لڑی گئی کیا یہ جنگ لڑنا تھا کیا یہ جنگ لڑنا دہشت گردی تھا اگر یہ جنگ لڑنا دہشت گردی نہیں تھا امریکہ کو کیا حق ہے کہ وہ کلام پاک کی تشریح کرے کس کے باپ نے اسے حق دیا کہ کلام پاک کے مقابلے میں کوئی اور کلام پاک بنائے اور ہندوستان کے دہشت گرد تنظیمیں ان کو کس کے باپ نے حق دیا کلام پاک کا ترجمہ کرے کلام پاک کی منمانی تفسیر کرے ان کو کس نے حق دیا کہ وہ جو ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنائے انہوں نے دہشت کے اندر پہل کی انہوں نے قرآن پر حملہ کرنے میں پہل کی انہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لٹنے کے اندر پہل کی انہوں نے ہمارے مدارس کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے اندر پہل کی انہوں نے <coughs> ہماری داڑھی کو گالی دی انہوں نے ہمارے حج کو گالی دی ہمارے کابے کو گالی دی ہمارے قرآن کو گالی دی اب جواب کے اندر انتخاب کی آگ میں جھلس کر اگر کوئی مسلمان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو جیسے جرمنی کو فرانس کو ہنگری کو جرمنی کے مقابلے میں فرانس اور ہنگری پولینڈ کو دہشت گرد کہا گیا برطانیہ کے مقابلے میں ہندوستان کو آتکوان کہا گیا دہشت گرد کہا گیا آج ایسے ہی مسلمانوں کو جو جہادی تنظیموں سے سے وابستہ ہیں اور یہودیت کا جواب دے رہے ہیں ان کا جواب پتھر سے گالیوں کا جواب گالیوں سے تقریر کا جواب تقریر سے تحریر کا جواب تحریر سے بابری مسجد نہ ڈھاتی نہ بمبئی کا فساد ہوتا بابری مسجد نہ شہید کی جاتی نہ بمبئی کے اندر قتل عام ہوتا نہ مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت و ابرو کو لوٹا جاتا گھروں کے گٹر کا پانی بیت الخلا ٹائلٹ حمام خانے غسل خانے بلاک ہو گئے کارپوریشن اور بلدیا کو بلایا گیا گٹر کھولے گئے اس میں کسی محمد نامی شخص کا سر تھا اس میں کسی عائشہ نام کی عورت کا دھڑ تھا یہ بلاک ہو چکے تھے حادثہ مجبور کر رہا تھا انتخاب کے لیے انتخابی آگ کو سلگانے کے لیے اس لیے کچھ جو ہے نوجوان اس انتخاب کی آگ میں جھلس کر انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو کیا ہوگا یقیناً ہندوستان کے لا کے حساب سے ہندوستان کے قانون کے حساب سے سزائے موت دینی ہو تو دو عمر قید کی سزا دینی ہو تو دو لیکن بامبئی کے حادثے میں جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو سے کھیلا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا جنہوں نے ہمارے بوڑھوں کو مارا پیٹا جنہوں نے نالیوں کے اندر پانی کم اور خون زیادہ بہایا جنہوں نے بلڈنگوں کے مسلمانوں کی کمپلیکس کی آگ لگا کر فائر بریگیڈ کو فون کیا گیا تو بجائے پانی لانے کے کیمیکل پیٹرول اور مٹی کا تیل لا کر اس بلڈنگ کو آگ اور آگ لگائی گئی گن پاؤڈر چھڑکا کر اس محلے کو آگ لگائی گئی بم بلاسٹ کرنے والے یقیناً شریعت کے حساب سے بھی غلط ہیں مذہب اسلام کے حساب سے بھی غلط ہیں ہندوستان کی لا اور ہندوستان کے قانون کے حساب سے مجرم ہیں لیکن ان مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملتی جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو سے کھیلا جنہوں نے ہمارے ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹا ہمارے بوڑھوں کو قتل عام کیا جنہوں نے بابری مسجد کی ہند سے ہند بجائی اس کی سیڑھی تیار کی گئی اس کی ویڈیو تیار کی گئی کون ڈانس کر رہا تھا کون گمبت پر چڑھ رہا تھا کون بھجن گا رہا تھا کون کیرتن گا رہا تھا کون گیرو کپڑا پہنا ہوا تھا ایک ایک قاتل کا پتا تھا ان قاتلوں کو کیوں آزاد چھوڑ دیا گیا جس کے نتیجے میں انتخاب کی آگ کے اندر بھڑکتا رہا کچھ نوجوانوں کو آنا تھا اور یہ انتخاب جو قدرت کا اور اللہ کا ایک جو ہے اللہ کی فطرت ہے اللہ کی ایک سنت ہے اور اللہ کا ایک قانون ہے جو گدھوں کے اندر بھی ہے جو چونٹوں کے اندر بھی ہے جو شہد کی مکھیوں کے اندر بھی ہے اور جو کتے کے اندر بھی ہے جو بلی کے اندر بھی ہے اس قدرت کے قانون سے مجبور ہو کر اگر کچھ مسلمانوں نے قدم اٹھایا وہ ملزم ہیں وہ مجرم ہیں جس نے جمشید پور کے اندر جس نے بھاگل پور کے اندر جس نے بمبئی کے تھانے میں جس نے مہاراشٹر کی گلیوں میں جس نے مراد آباد کے اندر جس نے بلگام کے اندر جس نے گجرات کے اندر ہزاروں افراد کا قتل عام کیا ہزاروں عورتوں کی جس نے آبرو کو لوٹا جس نے ایک رات کے اندر دسیوں مساجد کو جس نے شہید کیا کیا یہ جمہوریت ان قاتلوں کو معاف کرتی ہے کیا یہ سیکولرزم ان قاتلوں کو معاف کرتا ہے اور وہ قاتل جو آج دن کے اجالے میں اور روشنی میں سورج کی کلو یہ کہتے ہیں ہم ہیرو ہیں ہم بابری مسجد کے قاتل ہیں ہم کار سیوک ہیں ہم جنتی ہیں ہم خدا کے پسندیدہ بندے ہیں کیا ہندوستان کا قانون یہی ہے کیا ہندوستان کا لا یہی ہے آج مسلمان یہ سوال سوچنے پر مجبور ہے آخر یہ قانون بابری مسجد کے قاتلوں کے لیے کچھ اور بامبئی کے قاتلوں کے لیے کچھ اور گجرات کے ظالموں کے لیے کچھ اور اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نریندر مودی جو گجرات کا چیف منسٹر ہے اگر اس کے کارنامے بیان کیے جائے ہٹلر شدا حامان قارون اور ظالم بادشاہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر ظلم کیا انسانوں کو بند کر وہ بچھوں کے گھروں کے اندر بند کر دیتے تھے وہ گیس چیمبر کے اندر بند کر کر انسان کو گٹ گٹ کر مرنے پر مجبور کرتے تھے آج جو ہے نریندر مودی اور پڑوسی ملک کا گزر جو ہے ایک ذلیل انسان اور مشرف یہ اللہ کی قسم انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے وادی کے دہشت گردی کے کہ زمین جائے گی آسمان لڑک جائے گا ملک الموت کو ترستا جائے گا وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ چھوٹی چھوٹی ننی منی جو ہے گوت کی بیٹیاں کہ جنہیں معلوم نہیں فساد کیا ہوتا ہے خون خرابہ کیا ہوتا ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے ماؤں کے سینوں سے چمٹے ہوئے تھے دودھ پی رہے تھے وقت کا ہٹلر امریکہ جھوٹا خدا انشاءاللہ بربادی آئے گی انشاءاللہ تباہی آئے گی میں ابھی آپ کو بتاؤں اسباب عروج پر کیوں ہیں آج یہ ملکوں پر حملہ کر کیوں رہے ہیں آج قوموں پر حملہ کیوں کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ان کی جیت یہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ جیت کب تک چلے گی اور انشاءاللہ ان کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی جامعہ حفصہ اور لال مسجد جو آج پوری دنیا کی میڈیا اچھال رہی ہے کہ یہاں پر آتنکوادی پل رہی تھی یہاں دہشت گردی پل رہی تھی یہاں ہتھیار رکھا ہوا تھا اللہ کی قسم کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی اے کے پارٹی سیون نہیں تھا کوئی غازی برقع پہن کر ہجڑوں کی طرح نہیں بھاگا تھا میں نے کہا ملاؤں پر ایمان نہ رکھنے والوں قرآن کی بات کو ٹکرانے والوں بی بی سی پر تمہارا ایمان ہے میڈیا پر تمہارا ایمان ہے اچھا کچے پہن کر رنڈیاں خبریں دینے والی ان پر تمہارا ایمان داڑھی والوں پر ایمان نہیں کتیبوں پر ایمان نہیں کیا کوئی ہجڑا یہ کام کرے گا جو آج میڈیا نے بتایا کہ جامعہ حفصہ کا ایک ملا برقع پہن کر عورتوں کے ساتھ بھاگ گیا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میڈیا نے غلط طریقے سے پیش کیا تھا بات چیت کرنے کے لیے بلایا اور بلانے کے بعد برقع پہنا دیا اور برقع پہنا کر میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے زلیل کر دیا میرے بھائی وہاں وہ قال قال اللہ رسول پنڈے والی زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو زندہ درگور کرنا ایک رسم تھا ایک رواج تھا باپ دفن کرتا تھا لیکن اس کا دل کامتا تھا اس کا کلی کو آتا تھا اس کے آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آتے تھے اللہ کا قرآن نے کہا بے یہ زمین قطلت ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر اندر ان کو زندہ درگور کر دیا گیا اس کمینے کو پوچھا جائے گا اس دلیل حرابی کو جس کی بات جو ہے انشاءاللہ بڑی خطرناک ہوگی جس کے آخری لمحات جس کی آخری زندگی اور جس کی سکرات کی حالت اب شروع ہو چکی ہے ایک زہریلی گیس کو اس مدرسے کے تہخانے کے اندر چھوڑا گیا وہ خال اللہ قال رسول پڑھنے والی عورتیں جو جس میں کچھ مارے تھیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی وہ زندہ درگور کرنے والے زندہ درگور کی جانے والی لڑکی پر رحم کرتے تھے یہ کمینے کو کوئی رحم نہیں آیا اس دلیل کو کوئی رحم نہیں آیا اپنے جھوٹے خدا کے اشارے پر اس نے کیمیکل والی گیس کو زہریلی گیس کو کو جامعہ حفصہ کے اندر چھوڑا کہ عورتیں جیسے جیسے سانس لیتی ان کی ہڈیاں چٹکنے لگتی تھی ان کا کلیجہ پگھلنے لگتا تھا ان کا دل ٹکڑے ہونے لگتا تھا معصوم بچیاں بلک بلک کر مر گئی عورتیں تڑپ تڑپ کر مر گئی قال اللہ قال رسول کی سدائے لگانے والے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مر گئے تھے وہ مدرسہ تھا کوئی ملک نہیں تھا کوئی قلعہ نہیں تھا وہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں تھا اگر اس کا کھانا بند کر دیا جاتا اگر بجلی کاٹ دی جاتی اگر پانی کو بند کر دیا جاتا اگر مواصلاتی نظام کو ختم کر دیا جاتا فون کے لائن کو کاٹ دیا جاتا انٹرنیٹ کو ختم کر دیا جاتا کتنے مہینے کتنے سال اس کا محاصرہ کیا جاتا تھا ایک نہ ایک دن وہ عورتیں سلنڈر ہو سکتی تھی وہ تمیم سلنڈر ہو سکتا تھا لیکن اس زلیل انسان کو اس یہودی کتے کے بچے کو اس امریکہ کی ناجائز اولاد کو امریکہ کو خوش کرنا تھا اپنے جھوٹے خدا کی پرستش کرنی تھی اس لیے بچیوں کی لاشیں وہاں سے نکلی عورتوں کی لاشیں وہاں سے نکلی مہمانان رسول کے ہاتھ پیر باندھ کر زلیل کیا گیا میڈیا کے سامنے آنکھ پر پٹی باندھ کر دہشت گردوں کی طرح جانوروں کی طرح کتوں کی طرح ان کو کر اپنے جھوٹے خدا کو خوش کیا آج یہ کرنے والا آج یہ سلوک کرنے والا یہ معاملہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا ان بچیوں کی آہے ان عورتوں کی آہے یہ خال اللہ خال رسول کی سدائے یہ مسجد کی در و دیوار یہ جامعہ ہفتہ یہ جامعہ رشیدیہ کا ذرہ ذرہ اسے بد دعا دے گا اور موت مانگے گا اللہ اسے موت نہیں دے گا اسرائیل کے بڑے شیرون کی طرف یہ تڑپے گا خون کے قطرے قطرے کے اندر بیماری آئے گی پانی ہوگا پانی نہیں پیے پائے گا اور موت ہوگی موت گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی جس طریقے سے فرعون کو زمین نے اگل دیا تھا اور سمندر نے تھوک دیا تھا انشاءاللہ ان ظالموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ وہ معاملہ کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا آج ایک نام بتائیں کوئی عزت کی زندگی وہ گزار رہا ہو کوئی سربلندی کی زندگی وہ گزار رہا ہو آج ہما بھارتی کو کون جانتا ہے آج سو گیا وہ آج جو ہے سادوی رتم کو کون جانتا ہے اڈوانی کے جو ہے اس کے کارناموں کو کون جانتا ہے آج ٹھاکرے کے کارناموں کو کون جانتا ہے کل یہ ہیرو بنے پھرے تھے کل یہ عزت کے مت والے تھے کل یہ بابری مسجد کی شہادت کا تاج اپنے سر پر رکھ کر فخر سے اور عزت کے ساتھ پھرنے والے تھے لیکن آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اما بھارتی کا وہ حشر کیا کہ خود پارٹی سے نکال دی گئی الگ پارٹی بنائی لیکن پارٹی کا سکہ چل نہیں پایا کلیان سنگھ کو چوبیس گھنٹے کی جیل ملی منسٹری گئی وزارت گئی منہ کالا اللہ نے دل بھی کالا کیا اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے آنے والے کار سیوکوں کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا اللہ تبارک تعالیٰ مہاراشٹرا کے علاقوں کے اندر زلزلہ لے آیا یہ نہ سمجھو مسلمانوں ہمارا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا اما یا ملو ثالمون کہ ظالم جو کر رہے ہیں تم کہو ہم نے کعوے کی خلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا آج اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں دیتا اللہ کو اپنی جو ہے قوم کی عزت کی فکر ہے قرآن کی عزت کی فکر ہے حرم پاک کی عزت کی فکر ہے مسجدوں کے تقدس کی فکر ہے کلام پاک کی عزت کی فکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں اللہ کا قانون اللہ کا دستور اور اللہ کی فطرت اور اللہ کی سنت یہ ہے میرے بھائی یہ نہ سمجھو کہ اللہ ساتھ ہے اللہ بش اور ٹونی بلیر کے ساتھ ہے اللہ امریکہ کے ساتھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ نہیں میرے بھائی اللہ نے خود کہا ون تم تم ان کن اے لوگو اگر تمہارا رشتہ ہمارے سے بنا رہے تم ہی سر بلند رہو ولی اللہ عزت ہو ولی رسول ہی ولی مینا ولا کن لا اللہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے عزت سافٹ ویئر کمپنیوں کے لیے نہیں عزت امریکہ کے لیے نہیں عزت برطانیہ کے لیے نہیں عزت بم بنانے والوں کے لیے نہیں عزت ملکوں پر حملہ کرنے والوں کے لیے نہیں عزت عورتوں کی آبروز کے اور ان کے آنچل سے کھیلنے والوں کے لیے نہیں عزت انسانوں کا قتل عام کرنے والوں کے لیے نہیں میرے بھائی دھوکے میں نہ آنا اپنے ایمان کو کمزور نہ کرنا کہ میرا اور تیرا اللہ غافل ہے ظالموں کو نہیں دیکھ رہا ہے سخت ترین عذاب جو ہے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو ظلم میں جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے جو وادیت کے اندر جو تشدد کے اندر جو دہشت گردی کے اندر جو اسلام کو بدنام کرنے میں مسلمانوں کو بدنام کرنے میں جو جتنا سخت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اتنی اونچائی پر لے جا کر اس کو گراتے ہیں ایک آدمی فرسٹ فلور سے گرتا ہے کم مار پڑتا ہے سیکنڈ فلور سے گرتا ہے کچھ زیادہ پڑتا ہے تھرڈ فلور سے گرتا ہے کچھ زیادہ پڑتا ہے بیس فٹ سے گرتا ہے اور زیادہ پڑتا ہے تیس فٹ سے گرتا ہے اللہ نے کہا کہ بلا تحسب اللہ غافل اما یا لا يرتد اليهم طرفهم اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیں غافل نہ سمجھو ان کے جو ہے ملکوں کو فنا کرنے کے منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے منظر کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ کے ہوائی جہاز کو بلاس کر اڑایا گیا اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں صدام حسین کو دار پر چڑھا دیا گیا اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں ترشول کے ذریعے سے میری ماں میری بہن اور امت کی بیٹی کے پیٹ کو چاک کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر ترشول میں چبا کر اس حمل کو اس ماں کے سامنے آنکھ کے اندر جھلسایا گیا بولا تحسب اللہ غافل ابا یامل ظالم اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری نگاہ کمزور ہے تمہاری زندگی کمزور ہے تمہاری بینائی کمزور ہے تمہاری عقل کمزور ہے تمہاری فراست کمزور ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوب وہ وہ قیوم ہے تم سوتے ہو تمہیں چھینک آتی ہے تمہیں پیشاب آتا ہے تمہیں پاخانہ آتا ہے تمہیں نیند آتی ہے تم دوائیوں کے محتاج ہو تم سونے کے محتاج ہو تم موت کے محتاج ہو موت آتی ہے خزو سینا تم ولا نوم اسے اونگ بھی نہیں آتی وہ اب تک جو ہوا جان رہا ہے وہ اب جو ہو رہا ہے جان رہا ہے قیامت تک جو ہوگا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ولا تحسب اللہ غازی اما یا ملو اللہ کہتے ہیں اے قرآن کے قاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تجھے امتحان کے دور سے گزرنا پڑے گا تجھے آزمائش کے دور سے گزرنا پڑے گا تجھے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑے گی تجھے تیری عورتوں کو آبرو اور عزت سے کھیلنا پڑے گا تجھے گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا تجھے زندہ درگور کیا جائے گا تجھے گھروں سے نکالا جائے گا تیرے ملکوں کو پناہ کیا جائے گا تیری آبادیوں کو تحس نحس کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ ہم حسب تم ولما انتخلاسل الدین و ذرا یقول رسولہ آمن و متى متا نسر اللہ ان نسر اللہ قریب اس لیے کہ کافر جہنم میں جائے گا اس لیے کہ مشرق جہنم میں جائے گا اس لیے یہودی جہنم میں جائے گا اس لیے نسارا جہنم میں جائے گا اس لیے امریکہ کا کتا جہنم میں جائے گا اس لیے برطانیہ کا سور کا بچہ جہنم میں جائے گا تم جہنمی پلے نہیں ہو تم جنت والے ہو یہ دنیا سجن مومنوں کا خیت خانہ ہے وہ جنت للکافر یہ غیر مسلموں کا یہ یہودیوں کا یہ نصارہ کا یہ عیسائیوں کا یہ اسلام دشمنوں کا یہ مسلمان دشمنوں کا یہ ان کے لیے ہم نے جنت بنا دی ہے تمہیں جنت میں جانے کے لیے شیر ابھی طالب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے تعریف کی سرزمین سے گزرنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے ہجرت کے واقعے سے گزرنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے تبوک کے موقع پر پیٹوں پر پتھر باندھنے کی سنت سے گزرنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے حضرت زینب حضرت سمیہ کی سنت کو ادا کرنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے بلال کی طرف طرح تڑپنا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے خباب کی طرح پیٹ کو بنانا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے حضرت حمزہ کی طرح جسم کے کرانے پڑیں گے تمہیں جنت میں جانے کے کے لیے نبی گھرانوں کی طرح فقر کو سینے سے لگانا پڑے گا تمہیں جنت میں جانے کے لیے پیون لگے کپڑے اپنے جسم سے لگانے پڑیں گے حسب تم الجنا علما یاتی کم مسل الدین کیا جنت تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے باپ باپ دادا کی میراث ہے ہوگا خدا کا قانون ہے خدا کی سنت ہے سات زمین میں سات آسمان میں بنو آدم میں نسل انسانی میں جانوروں میں حیوانوں میں پرندوں میں فرشتوں میں سمندر کی مخلوق میں جمادات میں حیوانات میں نوادات میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہستی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بتاؤ وہ کون سی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی حضرت آدم نے عرض پر سب سے پہلے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم پیدا ہوئے نہیں تھے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آخا کے نام کو جوڑ لیا تھا آخا سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا آخا سے دل لگانا اللہ سے دل لگانا آخا سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا آخا سے ناتا توڑنا اللہ سے ناتا توڑنا آخا کی سنت کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا آخا کا مقام اللہ نے وہ اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اللہ نے کہا میں رسولہ فقط اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن اس آقا کو جنت دلانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اے محبوب یقیناً تو میرا پسندیدہ آدمی ہے پسندیدہ مخلوق میں سے ہے پسندیدہ شخصیت ہے لیکن ان کی اوجڑی تجھ پر ڈالی جائے گی تیرے راستوں کے اندر کانٹے ڈالے جائیں گے تیرے راستے کے اندر کیچڑ ڈالا جائے گا تجھے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا آخا کے ساتھ یہ ہوا میں اور تو کس کھیت کی ملی کہ آج سوت کھانے والے اور سوت کھا کر ماں کی آبرو لوٹنے والے رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ داخل کرنے والے داڑیاں مٹا کر ہجڑوں کی زندگی بنانے والے ہم اور تو کس کھیت کی ملی فجر کے وقت کتے اذان سن کر جگ جاتے ہیں تیری نیند نہیں جگتی پھر بھی تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ آزمائش نہ ہو اور تیرے ساتھ امتحان نہ ہو یہ امتحان کو برداشت کرنا پڑے گا یہ آزمائش کو برداشت کرنا پڑے گا یہ نبیوں کے ساتھ ہوا یہ صحابہ کے ساتھ ہوا یہ اولیا کے ساتھ ہوا وہ کیا قصور تھا سیدنا امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کو مارا گیا اور پیٹا گیا وہ کیا قصور تھا سیدنا امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا وہ کیا قصور تھا کہ سیدنا شاہ ولی اللہ اللہ رحمت علیہ کے انگوٹھے کو کاٹا گیا وہ کیا قصور تھا سیدنا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا وہ کیا قصور تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل کے حوالے کر دیا گیا وہ کیا قصور تھا سیدنا شیخ شیخ الاسلام حسین احمد بدنی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ڈال دیا گیا وہ کیا قصور تھا کہ کالے پانی کے اندر ہمارے اکابرین کو بھیج دیا گیا وہ کیا قصور تھا کہ دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس درخت پر ہمارے کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو سولی پر اور ہمارے کسی بزرگ کو نہ لٹکایا گیا ہو ان کے ساتھ ہوا تو کیا ہمارے ساتھ خوروں کے ساتھ رشوت خوروں کے ساتھ بے نمازیوں کے ساتھ عورتوں کو کچے بے حیاؤں کے بے شرمی کے اور رنڈیوں کے فلموں میں زانا کر زنا کرنے والیوں کے اور رنڈی پنا کر کر ڈھیاس سر کرنے والوں کے لباس پہنا کر بھیجنے والوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ یہ حالات نہیں لائیں گے ام حسب تم الذین کم من الدین جو حالات پہلے آئے وہ حالات آ کر رہیں گے الباسا ما تم نے کیا حالتوں کو دیکھا تم نے کیا قربانیوں کو دیکھا ان پر ایسی حالتیں آئی ان پر ایسی قربانیاں انہوں نے دی کہ کہنے لگے کہ متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک دستور ہے مسلمان جب امتحان کے دور سے گزر جاتا ہے مسلمان آزمائش کے دور سے گزر جاتا ہے اللہ تبارک تعالی ظالم کا جب انتخاب لینے لگتے ہیں ظالم پر شکنجا کسنے لگتے ہیں ہر فرعون پر یہ حالت آئی شداد پر حالت آئی نمرود پر حالت آئی حامان پر حالت آئی فرعون پر حالت آئی ابو جہل پر حالت آئی ابو لہب پر حالت آئی ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ املی لہم ان قیدی متین کی تفسیر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں میں ڈوری چھوڑتا ہوں دیکھیں فرعون کیا کرتا ہے دیکھیں حامان کیا کرتا ہے دیکھیں شداد کیا کرتا ہے دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے دیکھیں ابو لہب کیا کرتا ہے دیکھیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کیا کرتا ہے دیکھیں یہود کیا کرتے ہیں دیکھیں نسارا کیا کرتے ہیں دیکھیں منافقین کیا کرتے ہیں دیکھیں ہٹلر کیا کرتا ہے دیکھیں بش کیا کرتا ہے دیکھیں ٹونی بلیر کیا کرتا ہے دیکھیں آسٹریلیا کیا کرتا ہے دیکھیں ٹھاکرے کیا کرتا ہے دیکھیں اڈوانی کیا کرتا ہے دیکھے کلیان سنگھ کیا کرتا ہے دیکھے فلموں میں کام کرنے والے رنڈوے کیا کرتے ہیں دیکھے فلموں میں کام کرنے والی اب کچی لباس پہننے والی رنڈیاں کیا کرتی ہیں دیکھے نرسما راؤ کیا کر کے گیا دیکھے راجیو گاندھی کیا کر کے گیا دیکھے اندرا گاندھی کیا کر کے گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ املی لہم میں ڈھیل دیتا ہوں پھر ڈھیل دی تو وہ لڑکوں کو قتل کرنے لگا اور لڑکیوں کو بچانے لگا اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو ڈھیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو ملک سے نکالا اس نے آنکھ کے اندر داخل کیا اس نے مینارہ بنایا اور مینارہ بنا کر اس نے آسمان کی طرف تیر کو بھیجا اتفاق سے اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ تیر ایک پرندے میں چبا اور اس سے خون لگا اور جب وہ تیر نیچے کی طرف آیا تو ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو نمرود نے دکھا کر کہا اگر کوئی خدا تمہارا آسمان میں آج تک اب تک رہتا بھی ہو تو اب میں نے اس خدا کو زخمی کر دیا وہ خدا تمہارا بلک رہا ہے وہ خدا تمہارا تڑپ رہا ہے اس اللہ نے نمرود کو وہ نعرہ بنانے کی مہلت دی اللہ نے آگ جلانے کی مہلت دی اللہ نے آگ کو بھڑکانے کی مہلت دی اللہ نے فرعون کو نہ سر کا درد دیا نہ پیٹ کا درد دیا نہ ملیریا آیا نہ ٹی بی آئی نہ بخار آیا نہ قیا آیا نہ جلاب آیا مال دیا حاضیل انارو تجری منتہتی افلا تب سرون اتنے پاؤں تلے پیروں تلے ندیاں بہتی تھی مال دولت اور بیماری کے بغیر تو کہہ بیٹا انا کو ملا میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں وہ املی لہم ان قیدی متین شداد نے جنت بنائی زمین لیا اللہ نے کہا وہ املی لہم قلعے بنائے اللہ نے کہا وہ املی لہم اس نے ہیرے اور موتی اور جواہرات بچھوئے اللہ نے کہا وہ املی لہم اس نے غیہور اور غلوان وہاں پر بچھوئے اللہ نے کہا وہ املی لہم میں ڈھیل دیتا ہوں جنت بن گئی شد ادا کی اور قدم رکھنا چاہا اللہ نے کہا ان قیدی مدین میری پکڑ سکت ہے اور ملک الموت سے کہا میری عزت و جلالت کی قسم کہ نمرود دوسرا قدم رکھنے نہ پائے اس کی روح کو قبض کر لینا فرعون کی فرونیت کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت وہ آیا حضرت موسالیہ سلاۃ و السلام کو بھگا کر لے کر گیا حضرت علیہ السلام کے سامنے سمندر ادھر جائیں تو فرعون کا لشکر فرعون ادھر ختم کرنے کے لیے تیار اور ادھر سمندر ڈبونے کے لیے تیار جائیں تو کہاں جائیں ایک وقت وہ آیا اللہ نے کہا بیاسا کل بہت اے موسا اپنی لاٹھی سے تم جو ہے سمندر کو مارو سمندر کو مارا گیا راستے نکل گئے اللہ نے اب کہا انا قیدی متین اب میری پکڑ سخت ہے تم موسا علیہ السلام پار ہو گئے فرعون نے اپنے درباریوں سے اپنے لشکریوں سے کہا دیکھو میں کتنا بڑا خدا ہوں دھرتی پر میری خدائی تو چلتی ہی تھی سمندر میرے آنے کو دیکھ کر ویلکم کہنے لگا مرحبا کہنے لگا اور اس نے راستہ بنا دیا تو علیہ السلام پار ہو گئے تو فرون جانے لگا تو یہی تکبر اور یہی فخر میں مبتلا تھا کہ وہ بھی پار ہو جائے گا بیچ سمندر میں گیا وہ آبئی بین موج دونوں طرف سے جو ہے موج آنے لگی اور تھپڑے آنے لگے اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اب میں ڈوبنے کے علاوہ میری تباہی اور میری بربادی کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں انا رب کو ملا کا دعویٰ کرنے والا وہاں ذہیل انہار تجریم امتحی کا دعویٰ کرنے والا اب کہتا ہے آمن تو بے ربی موسا بہار اور ہارون کے رب پر ایمان لے لے آؤں گا اللہ کہتے ہیں آلان سید آسیتا قبل و من المفسدین اب ملک الموت کو دیکھ کر اب میرے عذاب کو دیکھ کر اب ایمان لائے گا اب تیرا ایمان ناقابل قبول ایک وقت وہ آئے گا امریکہ مکے کے قدموں میں پڑھ کر معافی مانگے گا ایک وقت وہ آئے گا آسٹریلیا اور برطانیہ یہود اور نسارا مدینے کے قدموں پر پڑھ کر ایک ایک قبر والے ایک ایک شہید کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگیں گے اور کہیں گے ہم رب محمد پر ہم رب قرآن قرآن پر ہم جو ہے قرآن کے دینے والے پر ایمان لے آئیں گے اللہ وہی کہے گا جو کل اللہ نے پھر ان کو کہا وقت تھا قبل بم بنا رہا تھا افغانستان پر تباہ کر رہا تھا بغداد کے اندر اتکش حملے کرا رہا تھا عراق کی اینٹ اینٹ اینٹ سے بجا رہا تھا فلسطین کے ہزاروں نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج رہا تھا گجرات کی سرزمین میں ننگا ناچ ناچ رہا تھا اس وقت میں یاد نہیں آیا آل آن بغد آسائی تھا قبل وکنتا من المفسدین اللہ اس وقت نہ برطانیہ کو معاف کریں گے نہ امریکہ کو معاف کریں گے نہ نریندر مودی کو معاف کریں گے نہ ٹھاکرے کو معاف کریں گے اللہ ان کو عذاب لگا چکے ہیں ٹھاکرے اپنے خاندان کے اندر اکیلا ہو چکا ہے اس کا بیٹا بغاوت میں الگ پارٹی قیدی بنا چکا ہے نرسما راؤ جس کی دور حکومت کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا گیا میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یہ نہ سمجھو میرا اور تیرا اللہ غافل ہے ان ظالموں سے ولا تحسبن اللہ غافل لما یامل ظالمون قصور یہ کہ آج ہم سنیما کے پیچھے پڑ گئے قصور یہ ناچنے گانے والوں کے آج ہم شیدائی ہو گئے قصور یہ کہ آج ہم سوت کھا کر ماں کے آبرو لوٹنے والے بن گئے قصور یہ کہ آج ہم داڑیاں مڈا کر ہجڑوں کی سب میں شامل ہو گئے قصور یہ کہ آج امت کا نام نہاد طبقہ جہاد کو گالی تصور کرتا ہے آج امت کا نام نہاد طبقہ مسلمانوں کا رہبر دلیپ کمار کو سمجھتا ہے عورتوں کا رہبر شبانہ اعظمی کو سمجھتا ہے دارلوم دیوبند کا فتوا اسے ایک شرم کرنے والا شرمسار کرنے والا والا عیب دار لگتا ہے فتوا اور قرآن کا بیان علماء کا بیان آج مشورے دیے جاتے ہیں کہ داڑھی مڑے سوٹ پہننے والے حرام کے پلے آج جمعہ کے خطبوں کے اندر کھڑے ہو کر وہ لیکچر دیں ایسے کمینوں سے قوم بھری پڑی ہے ایسے حرام زادوں سے وہ ہدایت اللہ جو ہندوستان کا صدر تھا نائب صدر تھا جس چیف جسٹس تھا جس نے موت کے وقت یہ وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ نہ پڑی جائے اور میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ مسجد کے اندر نہ پڑی جائے جنازے کو نہ لے جایا جائے بلکہ میرا انتم سنسکار کیا جائے ایسے ہزاروں ہدایت اللہ اس امت کے اندر نفاق کا اور اسلام کا لباس پہن کر چھپے بیٹھے ہیں اس لیے آج ہمیں خدا کا قہر دکھائی نہیں دے رہا ہے خدا کی پکڑ ان قیدی متین کی تفسیر دکھائی نہیں دے رہی ہے نسمراؤ جس نے مگر مچ کے آنسو بابری مسجد کی شہادت کے چوبیس گھنٹے بعد اس نے بہائے آج خدا کے قہر میں مبتلا اور آج خدا کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا آج اس کے جسم کو بچھو ڈنک مار رہے ہوں گے سان ڈس رہے ہوں گے دیکھنے والی آنکھ دیکھے گی لیکن حیدرآباد کے حسین ساگر کے پاس نسم کیا جانے لگا اور اس کے رشتہ دار اس کا انتم سسکار کرنے کے لیے اور اس کی لاش کو جلانے کے لیے جب آئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک تیز ہوا چلی جس کی وجہ سے وہ جلتے ہوئے شولے بج گئے اور وہ آندھی اتنی سخت تھی اور اتنی خطرناک تھی وہ جلانے والے اب جو ہے اپنے مردے کو چھوڑ کر گھروں میں واپس ہو گئے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوا کے چلنے کی وجہ سے آندھی کی وجہ سے جلانے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے دنیا نے یہ منظر دیکھا میڈیا نے اس کو کیچ کیا ریکارڈ کیا میں نے کہا کہ میڈیا جو ہے ایسی خبروں کو اجاگر نہیں کرتے کہ چند ہی لمحوں بعد کہ ابھی اس کے جسم کی سڑان باقی تھی جسم کا کچا گوشت باقی تھا جسم کی ہڈیاں تازی تھی دنیا نے دیکھا بی بی سی نے دیکھا میڈیا نے دیکھا اور اسے کور بھی کیا لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم کی عزت کو بچانے کے لیے ٹیلی کاسٹ نہیں کیا رشتے دار اپنے گھر واپس لوٹ چکے تھے گلی کے کتے آگ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی لاش کو لوچنے لگے بابری مسجد کے قاتل کے انجام کو تم نے دیکھا اما بھارتی کا کیا انجام وہ رتمبرا جس نے بابری مسجد کی شہادت پر ڈانس کیا آج اس کا مقام کیا آج کون اس کو جانتا ہے آج کون اس کو پہچانتا ہے اڈوانی جو ہندوستان کی صدارت کی خوابیں دیکھ رہا تھا خود اس کے عہدے کے لالے پڑ گئے ہیں خود اس کے مقام کے بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں پاکستان کے سفر کے بعد اس نے پاکستان کے تعلق سے جو بیان دیا اس کی پارٹی نے اسے ریمار کیا اس کی پارٹی نے اس کو مواخذہ کیا اللہ تبارک بابری مسجد کے ایک ایک قاتل کا انتخاب لے رہے ہیں ایک ایک قاتل سے بدلہ لے رہے ہیں اللہ مشرف سے بھی بدلہ لیں گے انشاءاللہ اللہ تباہ ہوگا برباد ہوگا ہمارے علماء ہمارے اکابرین کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور یہ معصوم بچیوں کی شہادت رنگ لائے گی یہ طالبات کی شہادت رنگ لائے گی یہ قال اللہ یہ قال رسول کی صدائیں لگانے والے یہ آوازیں بند ہو گئیں یہ صدائیں رنگ لائیں گی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ظالموں سے غافل نہیں ہیں لیکن اللہ کا قانون ہے فلما نسو ما ذکرو بھی نہ اب بابا کلی شہی اللہ کہتے ہیں جو ہماری آیتوں کا کھلواڑا کرتا ہے جو نبی کا کارٹون بناتا ہے جو جھوٹا قرآن بناتا ہے جو کلام پاک کا ٹھٹا کرتا ہے جو حدیثوں کا ٹھٹا کرتا ہے جو ملاؤں کا ٹھٹا کرتا ہے جو داڑی کا پگڑی کا ٹھٹا کرتا ہے جو اس کاف کا پردے کا ٹھٹا کرتا ہے اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کہتے ہیں نسو ما ذکرو بھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو بلایا فتح نہ علیہ اب بابا کلی شعی ہم زمین و آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں فلسطین چاہیے لے لو افغانستان چاہیے لے لو بغداد چاہیے لے لو عراق چاہیے لے لو جنوبی کوریا پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو لے لو جرمنی پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو لے لو ایران پر ہاتھ مارنا چاہتے ہو لے لو اور دنیا والوں سے کہو ہماری بات مانو تو ہم تمہیں باقی رکھیں گے ہمارا سجدہ نہ کرو ہمارا طواف نہ کرو یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے ما ماضوکرو بھی فتح نہ اب بابا کلی شعی اللہ کہتے ہیں ہر کامیابی دیں گے ریموٹ دیں گے ہتھیار دیں گے گولا دیں گے سافٹ ویئر دیں گے ہارڈ ویئر دیں گے ناسا دیں گے راکٹ دیں گے ڈالر دیں گے پیٹرول دیں گے زمین آسمان کے خزانے چاہے اسلامی ممالک کے پاس ہوں لیکن اس کا ریموٹ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہودیوں تم لے لو نسارا تم لے لو وہ وقت ہے کہ آج بیت المقدس کے اندر سجدہ کرنے کے لیے آج مسلمان کی زمین تڑپ رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپ رہی ہے دل بلا رہی ہے ان اسرائیلی جو جو ہے امریکہ کا ناجائز بلّا ہے ناجائز کتا ہے ان سے پوچھ کر آج بیت المقدس میں مسلمان کو قدم رکھنا پڑتا ہے چلو فتح علیہم اب بابا کلی شہی فلسطین کو لے لو افغانستان کو لے لو کشمیر کو لے لو گجرات کو لے لو بلگام کو لے لو جمشید پور کو لے لو کوسوا کو لے لو بوسینیا کو لے لو الجیریا کو لے لو انڈونیشیا کو لے لو پتہ نہ علیہم اب بابا کلی شہی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بدقسمتی سے یہ دور وہ ہے جس میں فرون بام شباب پر ہے بام عروج پر ہے جس میں حامان جس میں شداد جس میں نمرود جس میں ہٹلر جس میں بش بلیر ٹھاکرے اور باطل فرقے مشرف کہ آج اگر تم گنا کرنا چاہو ہیرو بن سکتے ہو آج تم دین کی دعوت دینا چاہو حق کی طرف بلانا چاہو تو تمہیں افغانستان کے غاروں میں پرا لینی پڑے گی تمہیں پتے چبانے پڑیں گے تمہیں بکری کا کچا گوشت کھانا پڑے گا تمہیں روزے سو میں وشالی رکھنا پڑے گا یہ دور قانون کا شداد کا حامان کا وہ انگلی قیدی مت وہ انگلی لہم کا اور پلمبا نسو نازک کی رو بھی پتہ نہ ابابا کلی شہی کا لیکن ایک وقت وہ آئے گا حتہ ادا پری ہو بیما اوتو ابو جہلی ترانے لگا ماض اور معاوض دو بچے آئے دو بچے امریکہ کو تبار برباد کر کے رکھ دیں گے دو معصوم بچیاں دودھ پینے والی مشرف کی سے ان بچا دیں گے جامعہ حفصہ کے قاتلوں کا انتخاب لے گی انشاءاللہ شاء پیدا ہوں گے معاوض پیدا گے سلطان صلاح الدین پیدا ہوں گے ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے محمد بن قاسم دوبارہ آئے گے ان سے ان بجائے گے معاذ اور معاوض آئے جنگ میں جانے کے لائق نہیں تھے اللہ کے حبیب نے کشتی لڑائی دونوں کے اندر ایک ہار گیا ایک جیت گیا کسی طریقے سے واقعے میں جانا نہیں چاہتا جنگ کے اندر آ گئے یہ چھوٹے بچے جن کو ویزا اسٹام نہیں ہو رہا تھا جنگ کے میدان میں آنے کا انہوں نے وقت کے سب سے بڑے فرعون وقت کے سب سے بڑے ہٹلر وقت کے سب سے بڑے حامان وقت کے سب سے بڑے شداد وقت کے سب سے بڑے نمرود کا قلعہ کما کیا اللہ اگر چاہتا تو حضرت عمر بن خطاب سے ابو جہل کا خاتمہ کرا سکتا تھا اللہ اگر چاہتا جنگلی سوروں کے لشکر اور ریوڑ کو بھیج کر ابو جہل کا خاتمہ کرا سکتا تھا اللہ اگر چاہتا تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد ابن ولید کے ذریعے سے ابو جہل کا خاتمہ کرا سکتا تھا اللہ اگر چاہتا نبی کے داماد علی مرتضی حضرت فاطمہ کے ظاہر حضرت شوہر حضرت حسنین کے ابا حضرت علی سے خاتمہ کرا سکتا تھا اللہ نے کہا ظالم ظالموں ظلم کرنے والوں آتکوادیت پھیلانے والوں دہشت گردی پھیلانے والوں اسلام کا کھلواڑا کرنے والوں جہاد کو گالی سمجھنے والوں ہزاروں سبیل کو بے نام اور بے جرم کے گرفتار کرنے والوں فرضی انکاؤنٹر کے اندر ہماری ماؤ اور بہنوں کی آبرو لوٹ کر قتل کرنے والوں فرضی انکاؤنٹر کے اندر تم ہمارے امت کے افراد کے قتل کرنے والوں ہم دو بچوں سے ابو جہل کا خاتمہ کرایا نمرود کبھی اکڑ رہا تھا تھا کبھی غرور کر رہا تھا کبھی تکبر کر رہا تھا یہ زمین بھی اللہ کی یہ آسمان بھی اللہ کا یہ بادل بھی اللہ کے یہ ہوائیں بھی اللہ کی یہ آگ بھی اللہ کی طوفان چل جاتا ہوائیں چل جاتی زمین میں زلزلہ آ جاتا اور یہ منظر ہوتا اذا زلزلت الارض زلزالہا و الارض اسقالہا اور ہوتا ہوائیں چلتی آندھی چلتی آگ برستی بستی پلٹتی لیکن اللہ نے کہا میرے دشمنوں کے ساتھ میرے نبی کے گھلواڑا کرنے والوں کے ساتھ میری کتاب کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مجھے زمین کا عذاب لانے کی ضرورت نہیں آسمان سے برسات لانے کی انگارے برسانے کی ضرورت نہیں سمندر میں ڈبکیاں مروا کر جو ہے مرانے کی ضرورت نہیں قوم اور ملتیں اور فرقے بھیج کر اسے زندہ درگور کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نمرود پر جو لشکر بھیجا وہ سپاہیوں کا لشکر نہیں تھا وہ انسانوں کا لشکر نہیں تھا وہ لشکر جو ہے فوج کا ملٹری کا نہیں تھا مچھروں کا لشکر بھیجا مچھر اس کی فوج کو اس نے تباہ کر دیا برباد کر دیا تو نمرود بڑا پشیمان ہوا اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگا کہ آج ہمیں کیا ذلت آ گئی میں نے حضرت ابراہیم سے مکالبہ کیا تھا مناظرہ کیا تھا میں خدا ہوں میں رب ہوں میں نے تیرے خدا کو شہید کر دیا میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا پلا کیا پلا کیا لیکن اتنی بات کر ہی رہا تھا ایک مچھر آیا لیکن وہ مچھر بھی لنگڑا تھا پورا صحیح سالم نہیں تھا میرے اللہ تیری شان کہ تو زلزلہ لا سکتا تھا میرے اللہ قوم لوت کی طرح نمرود کی بستی کو تو الٹ سکتا تھا میرے خدا قوم ہاتھ قوم سموہ کی طرح تو آندھی بھیج سکتا تھا میرے مولا تو قوم شعیب کی طرح بادلوں کو برسا سکتا تھا میرے مولا تو بدر اور اوہد کے مارکے کو قائم کر سکتا تھا لیکن وقت کے خدا اور وقت کے بادشاہ وقت کے شہنشاہ اور وقت کے متقبر اس کے غرور کو پامال کرنے کے لیے تیری خدائی تجھے سادی تیری حکمت تجھے سزاوار تیرا علم تجھے سزاوار مولا ایک لنگڑا مچھر ہی ملا وہ بھن بھناتا ہوا آیا اور نمرود ڈر گیا بیگم نے کہا خدائی کا دعوی کرنے والے انا ربکم العلا کہنے والے ابراہیم کے رب اور قوم ابراہیم کے رب کو شہید کرنے والے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے اونچا مینارا بنانے والے نمرود تم ڈر رہے ہو مجھے ہنسی آتی ہے مجھے تعجب ہوتا ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی وہ لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ گیا اب دماغ کو جو کاٹنے لگا تو نمرود نے کہا بیگم صاحبہ سے میرے سر پر چپل مارو جوتا مارو چپل پڑتی تھی جوتا پڑتا تھا راحت آتی تھی اب جب بیوی مارتی مارتی تھک گئی وزیر آیا تو مارا وزیر خزانہ آیا تو مارا ڈیفنس منسٹر آیا تو مارا وزیر مالیات آیا تو مارا سب جوتے مارنے لگے جوتے مارتے مارتے بھیجا پاش ہو گیا سر پھٹ گیا ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کا خاتمہ کرا کر اللہ تبارک تعالی مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں ولا تفصن اللہ اما یا مل ظالمون اے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ وقت کے نمروز سے ہم غافل ہیں وقت کے شداد سے ہم غافل ہیں وقت کے حامان سے ہم غافل ہیں وقت کے قارون سے ہم غافل ہیں لوگوں یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے ہم لنگڑے مچھر سے نمرود کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہم وقت کے ہٹلر کو وقت کے بج کو وقت کے ٹونی بلیر کو اسلام دشمنوں کو مسلمان دشمنوں کو کن فیقون سے ہم تباہ کر سکتے ہیں ہیں ہم برباد کر سکتے ہیں وہ تو لنگڑے مچھر سے برباد ہوا ہم لنگڑے مچھر کے پیر سے ہم ان کو برباد کر دیں گے کبھی جو ہے دنیا کے اندر رشیا ایک طاقتور ایک سپر پاور ملک تھا بوسینیا کے اندر اس نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو سے کھیلا نوجوانوں کے خون کی ہولی کھیلی اسلام کا مذاق اڑایا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہمارے جیتے جی اور ہماری موت سے پہلے آج کہاں ہے اس کا انجام آج کون جانتا ہے رشیا کو کہاں ہے اس کی طاقت کہاں ہے اس کی قوت ہمارے جیتے جی اللہ نے اس کی قوت کو ملیا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے مواخذہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ لگ رہے ہیں انتخاب لے رہے ہیں لیکن اللہ کے انتخام لینے کا انداز الگ ہے اللہ کے انتخاب لینے کا طریقہ الگ ہے سیدنا نو علی نبینا علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں تین پرتے جو بڑے سرکش تھے بڑے باغی تھے اور ان کو یقین آ گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا کو یہ کہہ کر بھاگ گئے دیکھ لیں گے تمہارا طوفان تمہارا پانی اور تمہارا آسمان سے برسنے والا بادل ہمارا بال بنگا نہیں کر پائے گا یہ کہہ کر تینوں بھاگ گئے اور جا کر ایک غار کے اندر پناہ لے لی طوفان نو آیا اور طوفان نو چلا بھی گیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو عذاب دینا تھا اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ میں اپنے ظالموں کے ساتھ میں اسلام کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ نبیوں کا ٹھٹا کرنے والوں کے ساتھ آسمان سے نازل کردہ قانون کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا ہوں چنانچہ یہ ہوا کہ جب برسات ہوتی ہے اور بادل گرتا ہے ہوائیں چلتی ہیں انسان کے پیشاب نکلتا ہے ان میں سے ایک آدمی نے کہا یار مجھے پیشاب آ رہا ہے ذرا چٹان تو سرکا کر جا کر پیشاب کر کے آؤں دونوں کہا دماغ خراب ہے اگر جائے گا باہر کے طوفان کا پانی اندر نہیں آئے گا یہیں کونے میں بیٹھ کر پیشاب کر لے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک تہائی حصہ پیشاب کر کر اس نے غار کے اندر پیشاب کر کر کر ایک جو ہے ون تھرڈ اس نے جو ہے پیشاب کر کر غار کو بھر دیا پیشاب سرتا ہی نہیں بند کرنا چاہتا بند ہی نہیں ہوتا اب کچھ دیر کے بعد دوسرے کے پیشاب ہوا اس نے کہا یار یہاں تو پیشاب کافی ہو گیا ہے ہم باہر جائیں گے پھر ان دونوں نے کہا دماغ خراب ہے یہ چٹان سرکائے گا تو طوفان نو آئے گا اور ہمیں تباہ برباد کر دے گا دیکھ یہاں بڑا ہے اب یہ تو بیمار ہوگا شوگر کا پیشنٹ ہوگا تو تو اچھا آدمی ہے بھلا چنگا یہاں بیٹھ کر پیشاب کر لے اب جو اس نے پیشاب کیا تو پونا غار بھر گیا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرے کے پیشاب لایا اس نے کہا نہیں یار یہاں تو رہنے جگہ نہیں اب تو ہم لیٹ رہے تھے کھڑ رہے تھے اب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں اب میں تو جانا ہی پڑے گا جو کہنے لگے دماغ خراب ہے ہماری عزت کا مسئلہ ہے ہماری شان کا مسئلہ ہے تو نہیں جا سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے اب کرنا یہ ہوا کہ جیسے جیسے پیشاب کر رہا تھا ایک ڈوبا دوسرا ڈوبا خود یہ پیشاب کر کر اس پیشاب میں تینوں پناہ ہو گئے تباہ برباد ہو گئے اگر یہ ہماری آہوں سے مرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر یہ ہماری دعاؤں سے تباہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں آج امریکہ بام عروج پر ترقی پر نظر آ رہا ہے دنیا پر حکومتیں کرتے نظر آ رہا ہے آج یہ بلے یہ وش کا پلہ آج اسلامی کنٹری کنٹریوں پر اور ممالک پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ وقت وہ آئے گا جب خدا کا شکنجے میں کس جائیں گے یا اپنے پیشاب میں ڈوب کر مریں گے اپنے پیخانے میں ڈوب کر مریں گے اللہ کو اپنی قدرت دکھانا تھا اللہ کو اپنا جلوہ دکھانا تھا ایک بڑھیا تھی اس نے حضرت نو سلاد و سلام سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو میں تو جھوپڑی میں رہنے والی ہوں تمہاری کشتی میں آ کر کہاں رہوں گی ایک کام کرنا جب تمہاری کشتی چلنے کے لیے ہو جائے کنڈکٹر سیٹی مارے چلنے کے لیے تو تم مجھے آ کر سوار کر لینا حضرت نو علیہ السلام نے کہا اما جان تم بڑھیا ہو صحیح ہے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا گیا جانور کے ایک ایک جوڑے کو پرندے کے ایک ایک جوڑے کو اور تمام مومنین کو کشتی میں سوار کر لے سوار کر لیا اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت نو علیہ السلام بھول گئے اس بڑھیا کو سوار کرنے کے لیے تو چنا بیٹا بھی غرق ہو گیا قوم نو بھی غرق ہو گئی طوفان بھی تھم گیا پانی بھی کم ہو گیا پھر یہ مسلمانوں کی آبادی آبادی میں جانے لگی اور یہ جانور درندے ان کو آپ نے جنگلوں میں چھوڑ دیا اچانک یاد آیا اوپو ایک بڑی اما نے کہا تھا وہ جھوپڑی میں رہنے والی تھی کہ ان کو جو ہے کشتی میں سوار کر لے اللہ اکبر جا کر دیکھے تو صحیح کیا ہوا حضرت نو علیہ السلام گئے دروازہ دیکھا جھوپڑی صحیح سالم دروازہ صحیح سالم دروازہ کٹ اما جان اما جان نے دروازہ کھولا بیٹا نو کیا کشتی جانے کے لیے تیار ہے تو نو علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے اما جان یہاں پانی نہیں آیا یہ تو پہاڑوں تک چل گیا تھا میرا بیٹا جو ہے میں مانگ رہا تھا اللہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بین الموج پکانا من المغرقین اور اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ یا نو ہو لئی سا مین اہلک اے نو یہ تیرا خاندان کا نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں اے ماں پہاڑوں کے اوپر اوپر تو پانی چلا گیا یہ تیری جھوپڑی زمین پر ہے یہاں سے کئی جو ہے دسیوں کلو میٹر تک پانی چلا گیا کیا پانی نہیں آیا اما رو کر کہنے لگی بیٹا نو کیا طوفان آ کر چلا بھی گیا ایک قطرہ میرے رب کی قسم ایک قطرہ پانی نہیں آیا بچانے پر آئے اللہ نے جھوپڑیوں پر بچا لیا اور تباہ کرنے پر آئے غار میں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پیشاب میں ان کو ڈبو دیا انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا ان یہ ہتھیار چلائیں گے مسلمان پر گولی ان کے سینے پر چلے گی ان کا ہاتھ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی کی کی طرف اٹھے گا ان ماں اور بہنوں آبرو سڑک پر آ جائے گی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کوئی یہودی پیڑا یہودی کتا ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمان چن چن کر کتوں کی طرح ماریں گے سوروں کی طرح ان کو ماریں گے مچھروں کی طرح ماریں گے کسی پہاڑ کے ٹیلے پر کسی درخت کے کنارے یہ جا کر بنا لیں گے اللہ تعالیٰ درخت کو زبان دے دے گا اس پہاڑ کو زبان دے دے گا اس ٹیلے کو زبان دے دے گا اے مسلمان جاتا کہا ہے یہودی کتا میرے پیچھے پناہ لیا کھڑا ہے تو مسلمان جا کر اس کو قتل کر دے گا مسلمان جا کر اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی منسٹروں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں حکومت کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ اپنی خبر کھود رہے ہیں یہ اپنی کفن کو مانگ رہے ہیں یہ اپنی موت کو مانگ رہے ہیں یہ اپنی ذلت کو مانگ رہے ہیں یہ اپنی رسوائی کو مانگ چکے ہیں یہ خدا کے قار خدا کے عذاب کو دعوت دے چکے ہیں مسلمانوں صرف ایک بات کی کمی ہے ایک بات کی کمی ہے خدا کا قہر ان کے سروں پر بادل کی طرح منڈلا رہا ہے طوفان نو ان کے علاقوں کے اندر منڈلا رہا ہے قوم لوت کی طرح ان کی زمین بے قرار ہے قصور ہمارا ہے ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے ہم دبائیں گے بٹن بستی الٹ جائے گی ہم دبائیں گے بٹن بادل آگ برسائے گا ہم دبائیں گے بٹن ان کے چہرے سوروں کے ہو جائیں گے کے چہرے کتوں کے ہو جائیں گے یہ بٹن ہمارے ہاتھ میں قرآن کا ہے یہ بٹن ہمارے ہاتھ میں حدیث کا ہے کیا ہو گیا ہے مسلمان کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیرے شرم کو کیا ہو گیا ایک وقت وہ تھا مسلمان کہ ایک بیٹی کے آبرو کے خاطر ایک امت کی بہن کی آبرو کے خاطر جب اس کی عزت کا کھلواڑا کیا اس زمانے کے یہودیوں نے نسارا نے ان کے اندر تو نے جا کر کشتیاں جلا دی اور تو نے جو ہے اپنے بیویوں کو وسیعت لکھ دیا تھا اولاد کو ترکا دے دیا تھا کہا کہ جب تک اس بیٹی کا انتخاب نہیں لیں گے اس کا بدلہ نہیں لیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے آج تیری ماں کی آبرو کے ساتھ تیری بیٹیوں کی آبرو کے ساتھ اللہ کے قرآن کی عزمت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے ساتھ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کے کیریکٹر کے ساتھ آپ کے اسوے کے ساتھ ٹھٹا کیا جا رہا ہے اور تو بٹن دبانے کے لیے تیار نہیں کیا ہے وہ بٹن وہ بٹن یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا یا ان تنسر اللہ سب اقدام کم اے مومنو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہارے لیے ایسے فرشتے بھیجے گا جیسے بدر کے اندر آئے تھے اللہ تمہارے لیے ایسے بستیوں کو الٹا کرے گا جیسے قوم لوت کے لیے بستی الٹی تھی اللہ تمہارے لیے قوم نوک کی طرح طوفان کو لائے گا اللہ تمہارے لیے قوم آت قوم سموک کی طرح آندھی چلائے گا اللہ تمہارے لیے جیسے ابو جہل ابو لہب کا انجام بد ہوا تھا ایسا تمہارے دشمنوں کا انجام کرے گا لیکن مسلمانوں ایک شرط ہے یا ایو الذین آمنو ان تنسر اللہ ینسرکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے دین کی مدد اپنے اسلام کی مدد اپنے مسجدوں کی مدد آج کون سے چماروں کی زندگی گزار رہے ہو کون سے بھیڑوں اور کڑبوتوں کی زندگی گزار رہے ہو نبی کے طریقے کے سامنے آج تمہیں اخیار کا طریقہ امریکہ کے کتوں کا طریقہ رشیا کے پلوں کا طریقہ برطانیہ کے سور کھانے والوں کا طریقہ فلموں کے اندر زنا کرنے والوں کا طریقہ رنڈی بازی کرنے والوں کا طریقہ لباس کرنے والوں کا طریقہ تم نبی کے طریقے کے مقابلے میں آج ان کا طریقہ تمہیں پسند نبی کے عورتوں کے پردے کے مقابلے میں آج تمہاری مائیں آج تمہاری بہنیں آج تمہاری عورتیں کون سا لباس پہن رہی ہیں کون سا کپڑا پہن رہی ہیں گلی کے کتے کو زبان آ جائے تو گلی کا کتا یہ کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مسلمان رنڈی عورت نہیں بنایا مجھے کتا بنایا تمہارے گلی کے اندر کوئی سور تمہارے بچوں کا پاخانہ کھا رہا ہو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا مولا تو نے مجھے سور کی ذات میں پیدا کیا سور کی برادری میں پیدا کیا کم سے کم رنڈی عورت تو نہیں بنایا تنگ اور چست پہن کپڑے پہن کر جانے والی کہ روڈ کے کنارے ہاتھ میں پیشاب کا زو لے کر کھڑے ہو کر چوار پیشاب کرنے والا آج تیری ماں کے سین جو ہے عورت کے کو دیکھ رہا ہے ہاتھ میں عزو سوچ رہا ہے یہ میری ماں جا رہی ذہن جا رہی ہے وہ یہی سوچ رہا ہے جس عزو سے پیشاب کی شرمگاہ کے اندر کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیرت کو کیا ہو گیا آج تیری عورت غیروں کے حوالے ہوگی آج تیری ماں غیر اس پر ضلع کے تیر برسائیں گے آج تیری بیٹی عیسائی اس پر ضلع کے نظر گاڑیں گے آج خبریں آ رہی ہیں فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی فلاں کی لڑکی کے آبرو کو لوٹا گیا میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ہندوستان والوں اپنی لڑکیوں کی آبرو بچانا ہے عزت بچانا ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی وہ چادر جو آپ نے اما خدیجہ کو دی ہے ہندوستانیوں اس چادر کو لے لو تمہاری ماں کی آبرو بچ جائے گی تمہاری بہنوں کی آبرو بچ جائے گی تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچ جائے گی کیوں تمہارے فلموں میں کام کرنے والی گندی عورت میں آج مجبور ہو کر نام لے رہا ہوں جو سیکس میں جسم دکھانے میں کمٹے ہلانے میں اور کمر بٹکانے میں شرم گاہ کے اچھالنے میں جس نے قرآن کی توہین کی جس نے پردے کی توہین کی جس کا نام ملک شراوت ہے جیسے جہنم کے بعض طبقات بعض طبقات سے پناہ مانگتے ہیں جنگل کے بعض درندے بعض درندوں سے پناہ مانگتے ہیں بعض صاحب بعض اجدوں سے کنگ کوبرا سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی قسم فلم انڈسٹری ملکا شراوت کے سیکس سے اس کی بے حیائی سے پناہ مانگتی ہے فلم انڈسٹری میں پیدا ہونے والی کوئی لڑکی یہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں بامبئی کی سڑکوں میں جانے لگی اور بامبئی کی گلیوں میں جانے لگی وہاں کے جنسی جنونی بھیڑیوں نے کوئی اس کے سینے کو چھینے لگا کوئی اس کی کمر کو چھونے لگا کوئی اس کے بہانے کے مقام کو چونے لگا چوتے بھاگ جاتے چوتے بھاگ جاتے پولیس میں کمپلینٹ کی گئی پولیس نے اسے دھتکارا ملکا تو اپنے لباس کو بدل لے آج آپ کو معلوم کہ وہ ملکا شرم جس کی فلم انڈسٹری پناہ مانگتی ہے جس سے بے حیائی سو دور بھاگ شرم بھاگتی ہے حیا بھاگتی ہے جس سے کھانا اور سور کے بچے اور زنا جیسی چیز جس کی خباست سے پنا مانگتے ہیں اگر اس کو عزت ملی اگر اس کو شرافت ملی اگر اس کے جو ہے پناہ ملی اللہ کی قسم حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نخاب میں ملی وہ کہتی ہے کہ آج بامبئی کی شاپنگ کمپلیکس میں مجھے جانا ہو مسلمانوں کا برقع پہن کر جاتی ہو مجھے کوئی نہیں چھوتا مجھے کوئی گالی نہیں دیتا فلم میں کام کرنے والی رنڈی کو آج برقعے کی عزمت آئی کمینے داڑھی مڑے کتے کھا کر اپنی ماں کی آبرو لوٹنے والے رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو پینے والے سور کا چہرہ رکھ کر کفن کے اندر لپٹ کر خبر میں جانے والے تجھے یہودی ماریں گے نہیں تو کیا ہوگا تیرے بک نہیں برسائیں گے تو کیا ہوگا یہ میرے خدا کی شان رہی یہ میرے خدا کی شان کریمی کہ امت محمدیہ میں پیدا ہو کر بش کے کتے کا چہرہ بنا کر جیتا ہے اور فلموں میں کام کرنے والے زہنیوں کا چہرہ بنا کر جیتا ہے ملکہ شراوت کو برخے کی عظمت سمجھ میں آئے وہ کتے آج عیسائی مشنری اسکول کے اندر اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو اسکٹ پہنا کر بھیجتا ہے تب تجھے سمجھ میں آئے گی یا آمنو ان تنسر اللہ ينسركم اللہ کہے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں بدر کی مدد لاؤں گا میں ہنین کی مدد لاؤں گا میں تبوک کی مدد لاؤں گا میرا کلام سچا ہے علی فلام میم غلیبت الروب آج کا امریکہ کیا ہے آج کا برطانیہ کیا ہے وہ خارجی ہتھیار پر فخر کرتا ہے روم کو اپنی طاقت پر ناچتا وطن ہتون الجبالا من وطن ہتون من الجبالی بیوتا وہ پہاڑوں کو تراش کر پتہ پتھر بنایا کرتے تھے اللہ نے ان کی طاقت کو کہا من ہوا اشد منا کوا یہ کہتے تھے ہم میں سے کون جو ہے اور زیادہ طاقتور ہے ان میں کا بچہ تین سو سال کے بعد بالغ ہوتا تھا آج تو شوگر کا پیشنٹ آج تو بی پی کا پیشنٹ آج تجھے بلڈ کینسر آج تجھے ملیریا آج تجھے ٹی وی آج تجھے جو ہے چکن جو ہے پلو اور دنیا بھر کی بیماریاں آکسیڈنٹ کی موت ہارٹ اٹیک کی موت یا انسان ماں گر کا بربکل کریم خدا ان کو معاف نہیں کیا خدا ان کو نہیں چھوڑا اللہ تبارک تعالیٰ تجھے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا اپنے آپ کو بنا ایمان پر آ جا اسلام پر آ جا دیکھ یہ فرشتے یہاں نظر آ رہے ہیں یہ فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں گے کوئی ہماری ماں کی آنچل کی طرف انگلی اٹھائے گا اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے کوئی ہماری بہن کی طرف نگاہ اٹھائے گا اللہ اسے اندھا کر دیں گے کوئی ہاتھ ہماری جو ہے مکانوں اور دکانوں کو جلا کر خاکستر کرنے کے لیے اٹھے گا اللہ اسے زمین کے اندر دھسا دیں گے اللہ لوت کی طرح اس کی بستی کو الٹ دیں گے لیکن اللہ نے کہا صرف تجھے ایک کام کرنا ہے یا یو الدین آمنو ان تنسر اللہ تجھے میرے محبوب کے طریقے پر چلنا ہوگا تجھے قرآن کے طریقے پر چلنا ہوگا تجھے حدیث کے آج مسلمان برد دے نہیں رہا برد دے تیرے باپ کا طریقہ تیرا باپ یہودی تیرا باپ انگریز ٹیپو سلطان شہید تو انگریزوں کو بھیج دیا تھا کوئی حرام کا پلڑا تیری ماں کے پاس آ کر انگریز کے بچے کو جنم دیا ہوگا یہودی بچے کو جنم دیا ہوگا آج مسجدوں کو چندہ آج مدرسوں کو چندہ چہرے پر جھریاں اور برتھ ڈے منانے کے لیے پیسہ شادی کی سالگرہ منانے کے لیے پیسہ ہر سنڈے ہر ہفتہ ہر اتوار ایک عمرے کے لیے جاتا ہے کیا گھر کا کھانا چھوڑ کر ہوٹلوں کا کھانا کھانے کے لیے اسے گھر میں بچے پیدا کرنے موقع نہیں ہوتا راستوں میں جاتے ہوئے ہاتھ کو جو ہے مسلتا ہے کبھی کمر کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے کبھی کلے پر کلا لگاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اس کے اور جو ہے زنا کے اڈے ہیں یہاں گلی کے اندر اور لوگوں کے سامنے زنا کرنے لگتا ہے یہ سب چھوڑ دے بے حیائی کے کام یہ سب چھوڑ دے بے شرمی کے کام حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ناچ گانا ہوگا رات کے اندر لہو لعب کے اندر مبتلا ہوں گے اور صبح کو اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو سوبروں سے بدل دیں گے اللہ ان کے چہروں کو کتوں سے بدل کر رکھ دیں گے کون سا گھر جو ساس بہو کا سیریل نہ چلتا ہو کون سا گھر جس کے اندر ایم ٹی وی کے گانے نہ چلتے ہو کون سا گھر جس کے اندر ننگی عورتیں ڈریسنگ کے نام پر فیشن کے نام پر آتی جاتی نہ ہو یہ دیکھیں گی تیری بہویں یہ دیکھیں گی تیری بیٹیاں یہ دیکھیں گی تیری مائیں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ بے حیائی کے جراثیم ان کے خون کے اندر آ جائیں گے ایک مسلمان گھرانہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکات اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سائے کو طویل فرمائے اللہ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے فرماتے ہیں ایک گھر کے اندر میں گیا اور جب دیکھا کہ ہاں اسکول سے جب بچہ آیا تو بچہ جو ہے نمستے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا فرمانے لگے بیٹا اسلام کی سنت اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب آتا ہے گھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے یہ کیا طریقہ کہ منڈی جھکائے ہوئے اور نمستے نمسکار کہتے ہوئے تو بچہ کہنے لگا میری باقی ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ کبھی ساتھ بھی بہو تھی یا بہو بھی ساتھ تھی میں نے سیریل دیکھا اس کے اندر میں نے یہی طریقہ دیکھا کہ کوئی آدمی کسی گھر میں جاتا ہے ایسے ہی پرنام کرتے ہوئے ایسے ہی سر جھکاتے ہوئے ایسے ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے آتا ہے یہ سب اثرات آج ہم اپنے بچوں کو پلڑوں کو کتے بنا رہے ہیں عیسائی بنا رہے ہیں یہودی بنا رہے ہیں آج امریکہ اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے جرمنی فرانس برقے کے لیے لڑ رہا ہے آج ہم برقعے کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں آج دلہا جس نے قاضی کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر جب قاضی کہتا ہے فلاں کی وکالت اور فلاں کی گواہیوں اور اتنے نہر کے عوض میں نے تیرا نکاح فلاں لڑکی سے کیا کیا تو نے قبول کیا تو کہتا ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں نے قبول کیا وہ تو دلہن کو بعد میں دیکھتا ہے لیکن کیمرہ پکڑنے والا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا دلہن دلہن کے کے کے گال کو کو چھو چھو کر کر اس اس سر جسم کو چھو کر وہ کہتا ہے عورتیں منع کرتی ہیں ارے بھائی تم کافی ہو غیر ہو وہ کہتا ہے ہمیں پوزیشن لینے دیجیے ہمیں کیمرا کیچ کرنے دیجیے یہ کہہ کر جس کے لیے خدا نے حلال کیا تھا وہ رات میں چھوئے گا یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا یہ کھڑے ہو کر پاخانہ کرنے والا یہ غیروں کا پنسکار کرنے والا غیروں کی دیوی دیوتاؤں کو پوچھنے والا اس حلال بیوی کو اس سے پہلے چھوتا ہے آج مسلمان کی حیا کو کیا ہو گیا مسلمان کے شرم کو کیا ہو گیا ہمارے پاس امانت کا ہے ہمارے پاس دیانت کا ہے ہمارے پاس اسلامی فریضہ نماز کیا ہے ہم نے حج کا کھلواڑا کیسے کیا ہم نے عمرے کا کھلواڑا کیسے کیا ہم نے اللہ کے کعبے کو گندا کر کے رکھ دیا ہم نے صفا مربا کو گندا کر کے رکھ دیا ہم نے منا مزدلیفہ جیسے مقام کو ذلیل و قرار کر کے رکھ دیا ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری امت کی بیٹیاں وہاں پر سور کی چربی ملی نیل پالش لگا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں ایسا لباس پہن کر کہ جب وہ لباس پہنے جس کو حدیث کہتی ہے کاسیات ان آریات کے کپڑا پہننے والی ننگیا ہیں اور جب اس گرمی میں طواف کرتی ہیں پسینہ نکلتا ہے اور وہ کپڑا جسم سے چمٹ کر ایسا سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ننگی عورت اللہ کے کعبے کا طواف کر رہی ہے جس عورت کے دل میں اللہ کے کعبے کے پاس جا کر پردے کا خیال نہ آئے سور کی چربی ملی نیل پالش کو نکالنے کا خیال نہ آئے لالی لپسٹک کو نکالنے کا خیال نہ آئے ریاض الجنہ میں جا کر پردے کا خیال نہ آئے نبی کے روزے کے سامنے گمبد قزرا کے پاس کھڑے ہو کر السلات وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنے کا کہتے وقت اپنی حیا اور شرم کا خیال نہ آئے کیا اسی قوم پر اللہ کی مدد آئے گی ایسی قوم پر اللہ کی نصرت آئے گی یا یو الدین آمنو ان تنسر اللہ اللہ کہتے ہیں ہماری مدد آئے گی ہم تمہارے دشمنوں کو نمرود کی طرح ہلاک کر دیں گے ہم تمہارے دشمنوں کو ابو لہب کی طرح تبت یدا ابی لہب یوں تب ماں اگنا انہوں مال وما کسب کی تفسیر بنا دیں گے ہم تمہارے دشمنوں کو ابو جہل کی طرح بچوں سے پٹوائیں گے لنگڑے مچھر سے پٹوائیں گے آندھیوں سے پٹوائیں گے وہ ان تم العال ان کن تم ممین اللہ کہ کم سے کم تم ایمان لانے والے تو بن جاؤ آج ہمارا ایمان بینک مینیجروں پر ہے آج ہمارا ایمان لون پر ہے آج ہمارا ایمان پیسوں پر ہے آج ہمارا ایمان دولت پر ہے آج ہمارا ایمان جہیز پر ہے آج ہمارا ایمان حکومتوں کی اسکیموں پر ہے ملا اگر کوئی بات کہتا ہے تو آج جو ہے ٹھاکرے زبان بعد میں کھولے گا اڈوانی زبان بعد میں کھولے گا امریکہ فرانس زبان بعد میں کھولے گا سب سے پہلے جمعہ سننے والا کتا چپل پہننے سے پہلے مولوی صاحب کو بھی کام نہیں چودہ سو سال پہلے کی رٹ لگا رہی یہ زمانے میں وہ بات کرے تو ہوتا کیا اخباروں کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ پردے کے خلاف کون لکھ رہا ہے داڑھی کے خلاف کون لکھ رہا ہے پتاوا کے خلاف کون لکھ رہا ہے حدیث کے خلاف کون لکھ رہا ہے دارلوم کے خلاف کون لکھ رہا ہے ہمارے مجاہدوں کے خلاف کون لکھ رہا ہے وہ کون ہیں جو ہمارے مجاہدوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں ٹیلیوسٹ کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں بنیاد پرست کہہ رہے ہیں یہ قومیں بعد میں کہیں گی سب سے پہلے مسلمان کہے گا ایسے میں اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی میرے بھائی سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ماحول دین کا بناؤ یہ ٹی وی کا جنازہ نکالو یہودیت عیسائیت کے جو رسوم و رواج ہیں یہ ماڈرن نام کا جو گوبر اور غلالت ہمارے گھر ہیں گھروں کے اندر لیپ لیا گیا ہے اللہ کے لیے اس کو نکالو ماحول اسلامی بناؤ آتے جاتے سلام کلام پاک علماء کا آنا جانا بزرگوں کا آنا جانا عالم کا بھی یاد آتا ہے جب باپ کا چہلم ہو عالم کب یاد آتا ہے جب ڈاکٹر کہہ دے کہ ڈلیوری کے اندر نہ زچہ بچے گی نہ زچہ بچے گا نہ بچہ بچے گا کہ حضرت دعا کرو ہمارے واسطے اور جب روپیہ آیا تھا تو کہتے ہیں حضرت داڑھی مڈائے بغیر نوکری نہیں ملتی داڑھی مڈائے بغیر رنڈی نہیں ملتی داڑھی مڈائے بغیر حکومت کی اسکیموں سے فائدہ لیں اور جب بیوی ٹھکانے لگی اور جب باپ ٹھکانے لگا اور جب جو ہے خود کے پاجامے میں پیشاب اترنے لگا پاخانہ اترنے لگا غیروں کے جوتے پڑنے لگے پولیس کے ڈنڈے پڑنے لگے پوچھ کا شکنجا کسنے لگا قانون کا ڈنڈا سر پر برسنے لگا حضرت جمعہ میں دعا کرو تحجد میں دعا کرو یہ حضرت مر گئے تھے پہلے جب نکاح کی سنتیں بیان کر رہے تھے داڑھی کے آداب بیان کر رہے تھے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اتنے گناہوں کے باوجود خدا ہمیں زندہ رکھا ہے اتنے معصیتوں کے باوجود ہم نے اسلام کا جنازہ نکالا ہم نے داڑھی کا مذاق اڑایا ہم نے پردے کا مذاق اڑایا ہم نے برقعے کا مذاق اڑایا برقع آج نئی ٹی نہیں ہے یہ نئیٹی نہیں رات کے اندر جو نئیٹی پہنتی ہے عورت اپنے مرد کے سیکس کو ابھارنے کے لیے شہبت کو ابھارنے کے لیے یہ اسکارف پہن کر لالی لگا کر لپسٹک لگا کر میک اپ کر کر ایبرو کر کر اور اپنی بھووں کو تراش کر یہ جو ہے پہن کر یہ کیا پہن کر جا رہی ہے کفن جس میں سینے کا ناپ جس میں پاخانے کی جگہ کا ناپ جس میں کمر کا ناپ کس نے رسوا کیا برقے کو یہ برقع ہے برقع یہ اس سے بہتر تھا اس برقعے کو نکال دیتا اس کپڑے کو چندی کو نکال دیتا اللہ کی قسم گلی کا کتا بھی چارہ نہ ڈالتا وہ جو ٹاکے لگے ہیں وہ جو سینا لٹکا ہے وہ جو جسم میں عائب ہے وہ جو بڑھاپا ہے وہ جو گندگی ہے وہ جو بدبو ہے وہ جو ریٹ ہے وہ جو پیشاب اور پاخانے کی تھیلی ہے اسے دیکھ کر گلی کا کتا بھی چارہ نہ ڈالتا اس برقعے کو پہن کر پیشن بنا کر رنڈی بنا کر تو بھیج رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ مدد مل جائے بدر کی مدد مل جائے عہد کی مدد مل جائے ہجرت کی تعریف کی سرزمین کی شیب ابھی طالب کی کام رنڈوں کے رنڈیوں کے کرتا ہے اور کھانا بادشاہوں کا مانگتا ہے اور کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ تعالی حالات سدھارے دے بعد میں نماز پڑھوں گا میری دکان چمک جان دے بعد میں نماز شروع کروں گا میرا کارخانہ <coughs> انکم دینے لگے دے بعد میں نماز پڑھوں گا اللہ کہتے ہیں حالت تمہارے تابع ہے امال کے اور بندہ کہتا ہے نہیں تو حالت بنا بعد میں میں امال بناؤں گا اب بندے کی اللہ کی کشتی چل رہی ہے کلام پاک کے پچیسویں پارے میں اللہ نے رشاد فرمایا وما سابق مصیبت عیدی کو یہ جتنے عذاب یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں لوگوں یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ میرے بھائی دین کو پیدا کرو نماز کو پیدا کرو نماز کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں نماز کو چھوڑنے والا بھیڑ ہو جاتا ہے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے نماز کو چھوڑنے والا مشرق ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے ہمارے علماء اس کے بارے میں تعویل کرتے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ تو فقط کفرا ہے کہ من ترک سلا متعمدر فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا فقط کپرا کا ترجمہ پوچھو کہ وہ کافر ہو گیا عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین مشرقین کا ترجمہ پوچھو علماء سے کہ شرک کرنے والا غیر اللہ کی پوجا کرنے والا غیر اللہ کی پرستش کرنے والا اللہ کے ساتھ نماز کو قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ آج نماز کے ساتھ ہمارا کیا رویہ قرآن کے ساتھ آج ہمارا کیا رویہ میرے بھائی قرآن کو اپناؤ نماز کو اپناؤ چہرہ بناؤ نوکری مقدر ہے رزق مقدر ہے جوڑے مقدر ہیں دنیا والے نہ جوڑے دے سکتے ہیں نہ دنیا والے جوڑا توڑ سکتے ہیں دنیا والے نہ روزی دے سکتے ہیں نہ دنیا والے دانے پانی کو چھین سکتے ہیں خدا دینے پر آئے پوری دنیا منع نہیں کر سکتی خدا روکنے پر آئے پوری دنیا دے نہیں سکتی ہاسپٹل میں دیکھو بیوی تڑپتی ہے اجی میرے میرے ہاتھ کا ایک چمچ دودھ پی لو ملک الموت سے اللہ کہتے ہیں میرے عزت و جلالت کی قسم ملک الموت اس آدھے چمچ دودھ کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دینا اس کی روح کو قبض کر لینا خدا روکنے پر آئے نہ جورو کچھ کر سکتی ہے نہ اولاد کچھ کر سکتی ہے میرے بھائی جو دنیا کے لیے جیتے ہو تو جیئیں جو دنیا کی پرستش کرتے ہوں تو وہ پرستش کرے اس لیے کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے خبر میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے محشر میں کچھ نہیں ہے آخرت میں کچھ نہیں ہے ہمیں تو آگے بہت جانا ہے ہمارے سامنے موت کا منظر ہے ہمارے سامنے قبر کی منزل ہے ہمارے سامنے حشر کی منزل ہے ہمارے سامنے پلسرات ہے ہمارے سامنے میزان ہے ہمارے سامنے عرش و کرسی ہے ہمارے سامنے میرے بھائی جو ہے حوض کوثر کا پالی ہے ان کے لیے کوئی منزلیں نہ ہو وہ دنیا کو جنت بنائیں وہ شراب پیئیں وہ جوا کھیلیں وہ عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجیں اس لیے کہ دنیا ان کی جنت ہے ہماری جنت دنیا نہیں ہمارے لیے قید خانہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہے میرے بھائی اس دنیا کی عارضی خوشی کے لیے اس دنیا کی عارضی جنت کے لیے اس دنیا کی عارضی مرضے کے لیے تو یہ اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ حالات آج بڑے نازک ہیں حالات آج بڑے گمبھیر ہیں آج کافر اجدا بن کر ہمیں نگلنے کے لیے تیار ہے آج یہودی ہمارے اداروں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے آج عیسائی ہمارے نام و نشان کو مٹانے کے لیے کھڑا ہے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے مجھے تجھے اسلام مسلمان قرآن حدیث کعبہ مدینہ مکہ حملے ہو رہے ہیں میرے بھائی اب نہیں سدھرے گا کیا کفن پہننے کے بعد سدھرے گا اب نہیں سدھرے گا قبر میں جانے کے بعد سدھرے گا کیا اب نہیں سدھرے گا محشر میں جانے کے بعد سدھرے گا اللہ کا قہر اللہ کا عذاب میرے بھائی بڑا خطرناک ہے کبھی مرغ کھاتے ہوئے کبھی متنجن کھاتے ہوئے کبھی بریانی کھاتے ہوئے اللہ کے لیے حدیث کو یاد کر لے جہنم میں ہزاروں ہزاروں سال ایک نماز کو چھوڑنے کے بدلے جانا پڑے گا داڑھی منڈانے کے بدلے جانا پڑے گا نبی کی سنتوں کی خلاف عرضی کرنے کے بدلے جانا پڑے گا اللہ کے دین کا ٹھٹا کرنے کے بدلے جانا پڑے گا آج تجھے کوئی مصیبت آتی ہے ماں کو بلا لیتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے بیوی کو بلا لیتا ہے اللہ کے لیے سوچ رات کا سناٹا رات کی تاریخی جس کا ایک ذرہ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے سات زمین سات آسمان جل کر خاکستر ہو جائے تباہ برباد ہو جائے اس جہنم میں تجھے جانا پڑے وہاں حدیث میں آتا ہے کہ ہزاروں سال جلنے کے بعد جب بھوک ستائے گی بھوک جو ہے تڑپائے گی پیاس تڑپائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوٹل میں مسال دوسا لے کر کھا لیا چکن اور مٹن بریانی کا آڈر دے دیا فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اللہ تو ہماری فریاد نہیں سنتے آج میرا اللہ روٹ چکا ہے میرا اللہ غزب ناک ہے میرا اللہ ناراض ہے فرشتوں میری دعا کو سنو میری پکار کو سنو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو ایک پیالہ پالی دے دو ہزاروں روٹیاں کھا کر تو نے ہزم کر لی ہزاروں میٹر کپڑا پہن کر تو نے پرانا کر دیا بلڈنگوں کو تو نے قدیم کر دیا پرانا کر دیا آج جہنم میں جائے گا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے میری ماں میری بہن میری امت کی بیٹی اگر بے پردہ ہو کر جہنم میں جائے گی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی بھاگے گی فرشتے کہیں گے کتنے لوگ ہو جن کو روٹی چاہیے ہزاروں لاکھوں جہنمی سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہے گا کہ اب کوئی بھوکا باقی نہیں رہا اب کوئی پیاسا باقی نہیں رہا تو کہیں گے نہیں ہم اتنے ہی لوگ ہیں فرشتہ کہے گا میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آؤ یہ ہزاروں جہنمی ایک روٹی کے ٹکڑے کے آس میں ایک گھٹ پانی کے آس میں اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے اللہ کتنا احسان ہم پر کیا ہے مولا تیرے دین کے ساتھ ہم نے غداری کی تیری نبی کے ساتھ ہم نے غداری کی تیرے قرآن کے پھٹا کیا تیرے دشمنوں کو ہم نے گھر میں بسایا تیرے دشمنوں کو ہم نے آباد کیا ہم نے ان کی عزت دی ہم نے ان کی عزتوں کو جو ہے سر پر بٹھایا اے اللہ تیرا شکر ہے آج ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے آج ہمیں دوبارہ لوٹ کر مکہ مدینہ جانے کا موقع دے رہا ہے قرآن سینے سے لگانے کا موقع دے رہا ہے مولا تیرے جہنم کو ہم نہیں سہ سکتے تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ان عذاب عربی کا بالکل فارغ ملک مولا تیرا عذاب تو کافروں سے ملنے والا مشرقوں سے ملنے والا والا ہم میں سخت نہیں دنیا کی آگ جو ستر آگوں سے ہوئی ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے مولا ایک سوئی کی چمن کو برداشت نہیں کر سکتے انگارے پر قدم رکھنا برداشت نہیں کر سکتے گھر کی تاریخی کو برداشت نہیں کر سکتے مولا اتنے غدار ہو کر تو کتنا عزتوں سے نوازا بچے ہمیں سلام کرتے ہیں بوڑھے ہمیں سلام کرتے ہیں مرنے کے بعد کفن ملتا ہے مرنے کے بعد جنازہ ملتا ہے مرنے کے بعد قبرستان ملتا ہے ہمارے چہروں کو بدلا نہیں بولا آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہم نماز کا حد کرتے ہیں ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا حق کرتے ہیں تیری جہنم کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں تیرے حبیب نے سچ پروایا فرشتے ان کو لے کر چلیں گے اور وہ کہیں گے اے فرشتوں اے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو کتنا اور چلاؤ گے جاتے جاتے جہنم کا ایک پہاڑ آئے گا وہ پہاڑ دنیا کے ہمالیہ پہاڑ سے ہزار درجے بلند ہوگا فرشتہ کہے گا ذرا اوپر چلو روٹی کا ٹکڑا مل جائے گا چلیں گے اور کہیں گے تھک گئے ہمیں روٹی کا ٹکڑا دو وہ کہیں گے ذرا اوپر اور چلو وہ روٹی کے ٹکڑے کے آس پہ اور اوپر چلے گے ہڈیاں جواب دے چکی ہوگی ہڈیوں کا گت سوکھ چکا ہوگا زبان سوکھ کر اس کی شرم گاہ آ چکی ہوگی آنکھیں چنیا کر باہر پڑی ہوئی ہوگی بڑی نازک حالت بولا ہم اس کو سہ نہیں سکتے ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں ایمان دے دے ہمیں نبی کی قدر دے دے ہمیں قرآن کی عظمت دے دے مولا تیرے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہتے ہیں فرشتے اور آگے لے جاتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں جب پہاڑ کی بلندی پر ہزاروں سال دس ہزار سال تک جہنم کے اندر چڑھتے رہتے ہیں جہنم کا آگ ستاتا ہے جہنم کا پہاڑ اور جہنم کے آگ کا پہاڑ اور چڑھنے کی مشقت اور پیچھے کوڑے یہ سب کچھ ہو کر جب چوٹی پر پہنچتے ہیں یہ امید لگتی ہے جہنمی کے بھوکوں کو پیاسوں کو چلو اتنا مشقت کیا دس ہزار سال کا سفر کیا یہاں روٹی مل جائے گی یہاں پانی مل جائے گا لیکن اس کے بعد جن جن کو روٹی ہونا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے میرے حبیب پاک جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہاتھ بڑھاؤ پانی مل جاتا ہے آج ہاتھ بڑھاؤ روٹی مل جاتی ہے تیرا سر سجدے میں نہیں جاتا تیری زبان میں خدا کا نام نہیں آتا تیرے زبان میں شکوے تیری زبان پر شکایت ہے میرے اللہ نے مجھے کیا کیا آج خارون یہ کر رہا ہے آج امریکہ یہ کر رہا ہے آج میں کیا کر رہا ہوں کوئی نہیں سوچتا آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں پڑھی فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی یہ کوئی نہیں سوچتا شکوے شکایتیں روایت میں آتا ہے ایک سب کھڑا کر کر آگے پیچھے کر کر فرشتہ دھر کر پاخانے کی کی جگہ مارے گا وہ لوگ اتنے بلند پہاڑ سے جس کو دس ہزار سال چڑھتے ہوئے ہو گئے تھے نیچے گر پڑیں گے جب نیچے گریں گے وہ رو کر کہیں گے اے فرشتے کیا تو نے ہمارے ساتھ ٹھٹا کیا ہمارے ساتھ مزاق کیا دس ہزار سال جہنم کے اوپر چڑھایا اور اوپر کہنے لگا روٹی ملے گی اور روٹی کے بدلے تو نے ہمیں ٹھوکر دی لاد دے دی فرشتے کہتے ہم جھوٹ نہیں کہتے اب یہاں تمہاری دعوت ہوگی اب امیدوار ہوں گے پورے جہنم سے کاٹے دار جو کھانا ہوگا اس کاٹے دار کھانے کو یا کلو الخاتی سوائے مجرموں کے اور کوئی نہیں کھائے گا حدیث میں آتا ہے اس کاٹے کو جیسے ہی زبان پر رکھے گا زبان کے نیچے کاٹا جائے گا حلق میں ڈالے گا حلق پھٹ جائے گا پیٹ میں ڈالے گا انتڑیاں پھٹ جائیں گی وہ اس امید کے ساتھ کم سے کم اس کانٹے دار کھانے سے پیٹ بھر جائے گا کھاتے جائیں گے زبان پھٹے گی حلق پھٹے گا پیٹ پھٹے گا اور اس کے بعد کہیں گے دنیا میں کھانے کے بعد پانی ملا کرتا تھا فرشتے پانی دے دے اس کے بعد وہ فرشتہ یہ کہے گا پورے جہنم میں ایک فرشتہ راؤنڈ لگائے جہاں جہاں جس جہنمی کے پیٹ سے پیپ نکل رہا ہو شرم سے خون نکل رہا ہو عورتوں کی ان خونوں کو جمع کیا جائے اس پیپ کو جمع کیا جائے ایک برتن میں کھولتا ہوا پیپ اور کھولتا ہوا جہنم کا لہو دیا جائے گا اب تم نے کھانا مانگا جہنم کا دے دیا یہ پانی مانگا ہے لو اس کو پی لو پیاس اتنی خطرناک ہوگی بغیر سوچے سمجھے اس کنڈے کو اٹھائیں گے اس برتن کو اٹھائیں گے اور جیسے ہی حلق کے اندر ڈالیں گے ان کے جسم کے پرکھ سے اڑ جائیں گے ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کیا آپ میں سے کوئی اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی میں کلال اگر خدا کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ داڑھی ضرور مڈائے گا اگر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو آج اس کا داڑھی مڈانا ختم اگر کوئی ماں میری بہن اللہ کے عذاب کو اگر سینے سے لگانے سے تیار ہو ضرور وہ ملکا کے بھی کپڑے پہنے وہ رنڈیوں کے بھی کپڑے پہنے نہیں اللہ کے عذاب سے اسے بچنا ہے تو آج اسے اما عائشہ کے پردے کو لگانا ہوگا فاطمت زہرا کی چادر اور حیا کے دوپٹے کو لگانا ہوگا اور جس دن لکھ کر رکھ لو کہ ہماری ماں اور بہنوں میں حیا آ جائے گی شرم آ جائے گی جو ان کا زیور ہے مردوں کے اندر طاقت شجاعت بہادری اور علم دین آ جائے گا قرآن اور علماء سے لگا آ جائے گا لکھ لو لکھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم سورج اپنی کرنیں بعد میں ڈالے گا ہماری کامیابی کی خبریں پہلے لائے گا ہماری دشمنوں کی تباہی بربادی کی خبریں پہلے لائے گا اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا یا اللہ اللہ اے مومنو تم کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر پائے گا تمہاری عورتوں کی کوئی عزت و آبرو کا کھلواڑا نہیں کر پائے گا میرے اللہ سے دعا ہے اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں میرے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کا عطا نہیں کریں گے آج کے بعد تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے مولا ان سلاتی و نسخی و مہیا رب العالمین آج کے بعد ہمارا اوڑھنا ہمارا چلنا ہمارا پھرنا ہمارا دن ہمارا رات ہماری جوانی ہمارا بڑھاپا مولا تیرے دین کے لیے ہوگا تیرے دین کے لیے تیرے قرآن کے لیے تیرے آقا کی عزت اور ناموز کے لیے ہوگا مولا فلموں کے لیے ہم نے زندگی گزار کر دیکھ لی کچھ نہیں ملا سیاست کے لیے زندگی گزار کر کر دیکھ لی مولا کچھ نہیں بولا مولا یہ بے عزتی برداشت نہیں ہو سکتی مولا یہ امت کا کٹا پیٹنا برداشت نہیں ہو سکتا میرے آخا امت کی بیٹیوں کی آبرو ہوئے دیکھ کر رو رہے گے میرے امت کے نوجوان خیز و بند کی زندگی کو دیکھ کر میرے آخا رو رہے ہوں گے دشمن کے ہاتھ بدے ہوئے تھے آخا تڑپ رہے تھے آج دشمن کو پیشاب پلا کر دیکھ کر کیا میرے آخا خوش گے میرے بولا آج تجھے میرے آقا کی عزت کا واسطہ ان کی رسالت اور ان کی رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بولا ہمیں دین کے لیے قبول کر لے ہمیں اسلام کے لیے قبول کر لے بولا ہماری توبہ کو قبول کر لے ہمیں ایمان پر زندہ رکھ بولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما ہمارے برے دنوں کو ختم فرما ہمارے دشمنوں کو ختم فرما یہود و نصارہ کو ختم فرما اے اللہ اسلام اور اسلام مسلمان دشمنوں کے حق میں ہدایت کو ہدایت کے فیصلے پروا ہدایت نہ ہو ہمارے آنکھوں کے سامنے جیسے نمرود کو لنگڑے مچھر سے کام لیا تو ہواؤں کے ذریعے سے ان کو تباہ برباد کر دے اسلام کا بول بالا پروا حق کا بول بالا پروا یا اللہ کوئی بھی عزت کو دوبارہ حقب نصیب پروا حضرات دعا کے بعد آپ جب تشریف لے جائیں گے یہاں ٹمکور سے قریب علاقے کے اندر دابوس پیٹ ایک علاقہ ہے وہاں پر چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کی مسجد بنی جا رہی ہے اسی نوعیت کی مسجد انشاءاللہ ایک سنت قائم کرنے کے لیے بنی جا رہی ہے وہ مسجد جب بنے گی انشاءاللہ تاج محل سے زیادہ ایک عجوبہ ہوگا اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے اس کی کرامتیں اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کا منظر آج ہائی ٹیک منظر مساجد چپا چپا مل رہی ہیں لیکن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی مسجد دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں اس سنت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے قدم کچھ نوجوان اٹھائے ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ دعا کے بعد آپ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے گی آپ کا پیسہ اس میں لگے گا تو جب تک سجدوں سے وہ مسجد آباد رہے گی انشاءاللہ شاء آپ کو اجر ملتا رہے گا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ جلسہ کرنے کرانے والوں کو بے پناہ قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ دین کا دائی مجاہد اور غازی بنائے آمین واغردان الحمد للہ رب العالمین شیواجی نگر اور دیگر مقامات پر مختلف جو ہے عنوانات کے بیانات ہوئے جس میں عاملوں کا پوسٹ مارٹم عورت کی تباہ کاریاں اپنے اولاد کو مسلمان کیسے بنائیں دہشت گرد رون ان کی سی ڈی اور کیسٹ برائے فروخت جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب اللہ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به به به به العقد وتنفرج الكرم الحبائج وتنال الرغائب وحسن و حسن الغمام بوجهه الكريم